جی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی بھی باتیں آئیں حکم کی اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جن باتوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سے رکنا آسان کر دے اور جتنی صفات ایسی آئیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ واللہ یحب المتقین یا صابرین جتنی بھی ایسی صفات آئیں تو اللہ تعالیٰ وہی صفات ہمارے اندر بھی ہمیں اپنے اندر لانا آسان کر دے اور ہر وہ صفت جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات سے دور رکھے جتنی جنت کی خوبیاں اور خوشخبریاں ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مستحق کرے اور جتنی عذاب اور وعید کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں پانچویں پارے کا آغاز کریں گے لیکن پچھلی آیت کو ساتھ ملاتے ہوئے آیت نمبر ٹوینٹی تھری صورت کی نحمد و نسلی رسول کریم اما بادو فاؤس رب شرح لی صدری و یسرلی ربی یسر ولا لاتو وتمم بالخیر پانچویں پارے کا آغاز ہوتا ہے چوتھے پارے کی آخری آیت کے ساتھ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات تل و امہاتکم و امہاتکم مہا تم و اخواتکم من ردا و امہات نسائکم وربائبكم اللاتي في وجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور ذات میں سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گوت میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو مگر جو پہلے ہو چکا یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اور وہ عورتیں بھی حرام کی گئیں جو شادی شدہ ہوں مگر جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں یہ اللہ کا حکم ہے تم پر اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلے حاصل کرو نکاح میں لانے والے ہو بدکاری کرنے والے نہ ہو پھر ان عورتوں میں سے جن سے تم فائدہ اٹھا چکے تو ان کو ان کے مہر مقرر کر دو تو ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو اور مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے جو بھی طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی ایمان والی لانڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم ایک دوسرے میں سے ہو پھر ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ان سے نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو شریعت کے مطابق ادا کرو اور وہ پاک دامن عورتیں ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور چھپے دوست بنانے والی نہ ہوں پھر جب وہ قید نکاح میں لائی جائیں تو اگر اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے یہ تھا پہلا رکوع پانچویں پارے کا اس کا عنوان ہے اللہ تمہاری نظر کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس رکو میں محرمات کی لسٹ تھی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فطری خواہشات پیدا کی ہیں جس طرح اس کو وقت پہ بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے نیند آتی ہے اسی طرح عمر کے کچھ سال گزرنے کے بعد ایک خاص جذبہ انسان کے اندر ابھرنے لگتا ہے جس کو شہوانی جذبہ کہتے ہیں ایک ایسی خواہش کہ جو عورت اور مرد کے بیچ میں اٹریکشن پیدا کرتی ہے انسانی جذبات کی حد بندی شریعت نے کی اللہ تعالیٰ نے قریب رہنے والی وہ خواتین جن سے ہر وقت کا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ نکاح حرام کر دیا در حقیقت یہ کسی بھی معاشرے کے اوپر ایک احسان ہے کہ اگر گھر کے اندر ہی ہر وقت شہوت والی نگاہیں ہوں اور گھروں کے اندر ہی عزتیں محفوظ نہ ہوں تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پابندیاں لگا دیں کہ کچھ نصب کے ناطے سے یعنی سگے رشتے بھائی بہنوں کے ناطے سے کچھ رشتے ایسے ہیں جو دودھ پلانے کی وجہ سے اور کچھ رشتے جو سسرالی تعلق یعنی نگاہ کے کسی بھی تعلق جیسے بہو ہے تو وہ بھی کسی کے نکاح کے بعد بنتی ہے اور اسی طرح کی چیزیں اسلام نے ہمارے سامنے رکھیں کہ اس طرح کے کام کرنے سے تم مطمئن ہو کے کام کرو گے ایک لمحے کے لیے ذرا اس سے مخالف رخ پہ سوچئے اگر خدا نخواستہ ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ یا باقی جو گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تو گھروں میں رہنا کیسے ممکن ہوتا کیا آپ اتنے اطمینان سے اس وقت قرآن پاک سن رہی ہوتی کیا آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہوتی جو کسی دوسرے کمرے میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے اور کیا کہاں تک انسان سوچے اسلام کی لگائی ہوئی یہ پابندیاں انسان کو انسان بناتی ہیں اس کے برعکس انسان نے ان پابندیوں کو پامال کر کے فری سیکس کی ایک ٹرمینالوجی جو نکال دی اس کی وجہ سے آج انسانیت خود اپنی موت آپ مر رہی ہے رشتوں کا تقدس پاک نہیں رہا رشتوں کا تقدس قائم نہیں رہا اور آپ دیکھیں تو آج محرمات کے ساتھ زنا اور بدکاری کی آوارداتیں کتنی عام ہیں ایسی خبریں عام چھپتی ہیں کہ جس میں ایک لڑکا اپنی نانی سے شادی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوں ایسی خبریں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی کہ جس میں کوئی بہن اس سوچ کے ساتھ اپنے بھائی سے نکاح کرتی ہے کہ کیونکہ میں اس کے ساتھ پلی بڑی ہوں میں اس کا ذہن اچھا جانتی ہوں تو یہ ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی کیفیت ایسی خبریں بھی آپ نے پلی پڑھی ہوں گی کہ جس میں بھائی بہن کا نکاح ہے اور گود میں بچہ ہے اور وہ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں آپ دیکھیے کہ انسان کی عقل کچھ اور سوچتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے اس کے اندر ہی خیر ہے علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب محرمات سے زنا ہوگا آج اس کی پیش بندیاں شروع ہو چکی یعنی آج اس کے اثرات دکھنے شروع ہو گئے گھروں کے اندر ماحول اتنے زیادہ شہوانی ہوئے بعض دفعہ شوہر اور بیوی آپس میں کیئر نہیں کرتے بچوں کے سامنے جس کی وجہ سے پھر چھوٹے چھوٹے بچے جو چیز دیکھتے ہیں اسی کو پھر آزمانے بھی لگتے ہیں بعض دفعہ اسکولوں کے ننھے بچے اس قسم کے کام کرتے یا کہتے ہوئے سنے پائے گے کہ ہم وہی معاملہ کرتے ہیں جو ہم اپنے امی ابو کو کرتا دیکھتے ہیں تو لہٰذا یہ موضوع تکلیف دہ تو بہت ہے لیکن ہم سب قرآن پڑھنے والے اگر اپنے گھروں کے ماحول پہ نگاہ ڈال رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو کسی بھی شہوت کو پروموٹ کرنے والی ہے اس کو نکال دیں اسلام اور ان انسان کو اپنے جذبات کی تسکین کا کی اجازت دیتا ہے یعنی اسلام انسان کو اپنے جذبات کی تسکین کی اجازت دیتا ہے لیکن ہر لمحے ایسے جذبات انسان کے ہاتھ میں پڑے رہے یہ بھی درست نہیں آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے میں سوال ہو کہ پھر کیا کریں پھر شوہر بیوی اور لائک دس اور دیٹ تو پہلی بات دیکھیے کہ جس طرح ہر وقت کھانا ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح ہر وقت کی یہ شہوت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہر وقت کون لوگ کھاتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں اسی طرح ہر وقت ان خیالات میں رہنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں آپ ان وجوہات کو ڈھونڈیے بعض خواتین اس وجہ سے پریشان بھی رہتی ہیں کہ شوہروں کے تقاضے ہیں اور ہر لمحے ہی یہ باتیں ہیں اور ہم کیا کریں تو پھر وہ اسباب ڈھونڈیے کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے جب گھروں میں ہر وقت ناک ناچتی پھڑکتی ہوئی تصویریں دکھیں جب اسکرین کے اوپر خوبصورت شکلوں سے بنائی ہوئی خواتین دکھیں تو پھر اگر ایک مرد کسی حد تک شریف ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ رکھے گا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بچوں کے سامنے بھی وہ ایسا جملہ بول دے ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ بچوں کے سامنے بھی ایسی بات کر دے تو اس کے لیے ہر چیز کے اوقات ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وقت دیے کہ جس میں انسان کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے جس میں پردے کے وقت ہوتے ہیں لیکن خاص طور پہ بچوں اور ملازموں والے گھر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے پھر اسی کے ساتھ آپ اگر آپ دیکھیے کہ آج معاشرے کے اندر جو ایک اور ناصور ہے جس کا اس رکوع میں ذکر ہے وہ کیا ہے چھپی دوستیاں گرل بوائے فرینڈشپ آج کا یہ کلچر دکھتا ہے حالانکہ اس دین کی بنیادیں اسی دین سے ملتی ہیں کہ جس کی ایک خاتون نے تنہائی میں آنے والے ایک فرشتے کو مرد کی صورت میں آتے دیکھ کے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ اور وہ خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے کہ ایک مرد کو تنہائی میں آتا دیکھ کے برداشت نہ کرنے والی افسوس کی بات کیا ہے کہ آج انہی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والی قومیں آج اس طریقے سے اس کلچر کو رواج دے چکی ہیں کہ اگر جوان ہونے کے بعد کسی کی کوئی دوستی کسی سے نہ ہو تو ماں بھی پریشان ہوتی ہے کہ میری بچی میں شاید کچھ کمی ہے اور اگر بچے کیسے رجحان ماں نہ دیکھے تو مائیں بھی بعض اوقات پریشان دیکھی گئی ہیں کہ نہ جانے یہ شادی کے قابل ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اس کے اندر ایسے خیالات نہیں آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام اس سے میل نہیں کھاتا جب جانوروں کی طرح انسان جیے گا تو پھر اس کی زندگی میں اثرات بھی جانوروں جیسے آئیں گے پھر اس رکوع میں یعنی پہلی چیز اب ہم نے اس سے جو اپنے عمل کی پک کی ہے وہ کیا ہے کہ رشتوں کا تقدس کرنا ہے بعض دفعہ انسان اس طریقے کی باتیں کرتا ہے ایک اور چھوٹی سی چیز بھی کہوں گی کہ بعض دفعہ جب مائیں اس حلیے میں رہتی ہیں کہ جس میں باپ نے اور شاید ہو سکتا ہے کہ گھر کے لڑکوں نے تو پورے لباس پہنے ہوں لیکن ماں نیم برہنہ ہوگی تو اس سے ماں باپ ماں کے بارے میں بھی خیالات آ سکتے ہیں یعنی جو یہ بات تھی کہ نفس وسلم کی جو روایت تھی اور کیا قرب قیامت کی علامتوں میں دکھتا ہے کہ نظریں پاک نہیں رہیں گی تو اس کے اسباب بھی موجود ہیں آج اس کی وجہ کیا دکھتی ہے کہ ماں نے وہ ماں پان بننا ہی نہیں رکھا اسلام تو اس حد تک سکھاتا ہے کہ دو سال کے بعد بچہ جس میں تھوڑا سا شعور ہو جاتا ہے تو اس کا دودھ چھڑا دیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کیسا کیوں ہے کیا اچھا نہیں تھا کہ اگر بچے دس سال تک ماں کا ہی دودھ پیتے رہتے نہ کسی کی مشکل نہ کچھ نہ خرچے نہ پانی اور صحت بھی رہتی لیکن دو سال کے بعد کیوں چھڑوایا اس کو سوچئے بچے میں شعور پیدا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے وہ غور کرنے لگتا ہے ان چیزوں کو تو جس اسلام کی یہ خوات ہو اگر وہی بچہ دس بارہ سال کا ہو کے ماں کا نیم کھلا ہوا سینہ دیکھے تو پھر وہ کہاں حرمت رہے گی پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور خرابی جو اس ناطے سے سامنے لانا میرا دل چاہ رہا ہے وہ کیا ہے کہ بعض مائیں نہ سمجھی کی وجہ سے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پیمپرز اور ان کی پوٹی ٹریننگ اپنے شوہروں سے کرواتی ہیں اور یہ تحفہ بھی انسانیت کو اس وقت ملا جب عورت گھر میں نہ رہی وہ جاب پہ ہے اب گھر میں اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو باپ جیسے باقی ضروریات پوری کرتا ہے اسی طرح وہ یہ بھی کرتا ہے انتہائی بے حیائی اور بے حرمتی کی بات ہے ایک چھوٹی بچی کی حرمت پامال ہو جاتی ہے باپ کی نگاہوں میں دل کیسے مانتا ہے یہ ساری پیش بندیاں ہوتی ہیں اس کے بعد باقی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے اور ہم سب کو اپنے لیے عمل کی بات اس میں لکھنی ہے کہ اپنے گھر اور اپنے رہن سہن میں ہر اس چیز کو دیکھنا ہے جو شہوت کو پروموٹ کرتی ہے اور اس کے لیے ایک اور چیز جو بہت ہی فائدہ مند ہوگی اللہ کے نفظ و سلم کا حکم کہ دس سال کا ہونے پہ بچوں کو نماز کا حکم دو اور ان کے بستر الگ کر دو تو ہم سب کو اس میں سے عمل کی بات یہی رکھنی ہے کہ بستر الگ ہوں ویسے بھی جب بچے اپنے اپنے الگ بستر پہ سوچتے ہیں تو زیادہ آزادی ہوتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے سوتے ہیں پھر اسی طرح اس فری سیکس کے کانسیپٹ کو دور کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے وہ دوست ہیں کسی بھی معاشرے میں یہ کام ایسے ہی نہیں پنپتے اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے تو اگر اس کے لیے آپ اپنے دوست بچوں کے دوستیوں کو مختصر کر دیجئے اوور ٹرسٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ان کو سلیپ اوورز کے نام پہ اور کبھی لاک ان کے نام پہ راتوں کو تنہا نہ چھوڑیے آپ کے بچے آپ کے ہیرے اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں آپ کے ڈائمنڈ سے قیمتی ہیں کبھی ان کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیے دن دن کی دوستیاں اچھی ہوتی ہیں اسی کے ساتھ لے کے آئیے پھر سب سے بڑی پابندی تو آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں لگائیں گے جب تک ذہن پاک نہیں ہوتے باہر باہر کی پابندیاں فائدہ نہیں دیتی گو کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے دوسری چیز اس رکوع میں ہم نے دیکھی کہ ہر نکاح والی عورت والمقصنات من النساء ہر نکاح شدہ عورت جو ہے وہ دوسرے مرد پہ حرام ہے یہ کیسی خوبصورت قید اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دے دی کہ نکاح کے اندر آتے ہی ایک عورت مردوں کی نگاہوں سے پاک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کرتی ہے عموماً بھی دیکھ لیجئے کہ جس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے پھر دوسرے لڑکوں کی نگاہیں اس سے اٹھ جاتی ہیں نکاح ایک خوبصورت بندھن ہے جس میں عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے لہٰذا ہر وہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں آ چکی اب اس کو ماضی کی کسی چیز کو سوچنا کسی اور بات کسی اور کے خیالات میں رہنا یہ درست نہیں ایسی کہانیاں پڑھتے ہوں گے کہ شادی شدہ عورت تین چار بچوں کی ماں کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی اور بچے دادی اور دادا اور پرانے شوہر کے پاس چھوڑ گئی یہ سب لخ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ سب شہوت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر دوسری چیز اس رکوع میں ہم نے نکاح کے پانچ ارکان دیکھے اگر آپ اس کو محسوس کر سکے اتنی فاصلی لیکن میں مختصراً سی بات دہرا دیتی ہوں تاکہ اگر کسی کو بھی اس موضوع پہ کچھ مطلب معلومات چاہیے تو مزید فائدہ ان شاء اللہ تعالیٰ رب کا پیغام میرے نام ہم رعایت کر چکے ہیں اس میں بہت تفصیل سے ہم نے یہ رکوع کیا تھا الحمد ایک ایک رکن کو دیکھا تھا لیکن بنیادی طور پہ نکاح پانچ چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا ایجاب و قبول ہے یعنی دونوں طرف سے سوال بھی ہوگا اور قبولیت ہوگی لڑکا قبول کرے گا اور لڑکی کا باپ اس کو آفر کرے گا پھر اسی طرح اس کے اندر ولی کی اجازت لازم ہے اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کوئی عورت اگر خود نکاح اپنا کر لیتی ہے تو وہ زنا کے مترادف ہے اس سے پیدا ہونے والے بچے ناجائز ہوں گے پھر اسی طرح جو گواہ ہیں دونوں طرف سے گواہوں کا قائم کیا جانا پھر اسی طرح گھر بسانے کا ارادہ ہو وقتی نکاح کی یا ٹائم بینگ میرج کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں پھر اسی طرح نکاح کے وقت حق مہر کا دینا عورت کو کم از کم اتنی تو رقم دی جائے کہ جس سے کسی آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں کسی ایسے معاملے کا پیش آ جانا جس سے عورت بالکل اپنے آپ کو الگ محسوس کرے کمپنسیٹ ہو سکے اور عورت کو نکاح کے وقت میں مہر دینا مرد کی طرف سے اس بات کی سچائی بھی ہے کہ آئی ایم سیریس حق میر کو صدقہ کہتے ہیں صدقہ صدق سے ہے صدق یہ ہے کہ سچائی کہ یہ سیریس مرد ہے یہ کل کیا ساری اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا پھر اس کے بعد ایک چیز جو بہت ہی خوبصورت اسلام میں نے اس رکو میں ہمیں سکھائی وہ کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بہت اچھی چیز نہیں بھی ملتی تو کم اچھی پہ راضی ہو جاؤ یعنی وہ مرد جو آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے پاس اسباب نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ زنا یا بدکاری میں اپنے آپ کو پریشان رکھیں اس کی بجائے یہ کہ کسی کم سٹینڈرڈ والی عورت سے نکاح کر لیں اپنی نہیں ہے تو کسی اور کی لانڈی سے نکاح کر لیا جائے تاکہ وہ کم از کم حلال تعلق ہو اب دیکھیے کہ میں اس پورے رکوع کو پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں یہ گنجائش نہیں نکلتی کہ اچھا اگر نکاح نہیں ہو رہا تو پھر جو مرضی کرو آج لوگوں کو سر عام کہتے دیکھا ہے کہ اچھا پھر جب نہیں شادی ہو رہی تو پھر ہم کیا کریں صبر کریں اللہ کے نفس وسلم سلم نے فرمایا تھا جوانوں کے گروہ نکاح کر لو یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو کیونکہ روزہ دل کو مطمئن کرتا ہے نگاہوں کو جھکاتا ہے سے تمام لوگ اگر کسی وجہ سے کسی ایسے حالات میں ہیں تو وہ اس سے بچیں کمارے اور یعنی جوان لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے شادی کے چند دن رہنے کے بعد مرد دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہی بیویاں پھر اپنے نفس کے تقاضوں کے ہاتھوں اپنی عزتیں تک بیچ دیتی ہیں ایسے واقعات بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے مال کی ایسی حرس نہ ہو کہ جس میں ہم اپنی عزتوں کو فامال کریں اور نہ جانے کس طریقے سے پھر انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے تو صرف کھانا ہی اور مال ہی نہیں چاہیے ہوتا اللہ نے ایک فطری نظام رکھا ہے اس پہ بات نکلی ہے تو ایک دو جملے بول دوں کہ بعض دفعہ شوہر اور بیوی شادی کے باوجود کئی کئی سال تک جدا رہتے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے ایک مرد کے لیے کیسے ممکن ہے کس کتنا وہ برداشت کرے گا اور کیا پھر وہ کتنا اس کے لیے اس کے اندر خطرے ہیں نفس کے بھگا نفس کو مطلب گمراہ کرنے کے اور وہ نہ جانے کہاں اپنے آپ کو جائز کرا ثابت کرے گا کہ میں نے یہ کام اس طرح کیا اور دس کیا تو بیویوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو مال چاہیے اور ساتھ ہی کوئی ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جس سے مرد بھی گناہ گار ہوتا ہے اور بعد میں بیویاں بیوی کے تعلقات بگڑتے ہیں فطری طریقوں پہ زندگی گزارے بہت ہی ضروری ہے کہ فطرت پہ رہے پیچھے آپ کو سنا چکی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی زبان سے اپنے شوہر کو مس کرنے کی بات سن کے حکم بنا دے دیا قانون بنا دیا کہ چار ماہ تک اس سے زیادہ کوئی شادی شدہ جو مجاہد ہے وہ سرحدوں پہ نہیں رہے گا واپس آئے گا تو جہاں اللہ کے راستے میں انسان چار ماہ سے زیادہ نہیں نکل سکتا اگر اور وہ بھی جہاد کے لیے اور کسی کوز کے لیے ایسا نہیں آتا کہ آپ نکلیں اور چار چار ماہ تک باہر رہیں اور گھر والے نہ جانے کیسے سسکتے سکتے رہیں تو پھر سوچئے کہ پھر کئی کئی سال کی جدائیاں تو کیا ہوں گی کئی ایسے کپلس کو میں بھی جانتی ہوں شادی سے چند سال کے بعد کے بچھڑے ہوئے ابھی تک دس دس سال ہو گئے ابھی تک وہ آپس میں نہیں ملے اور بچی جو چھوٹی تھی بچیاں وہ جوان ہو چکی تو اللہ تعالی ہم سب کو فطرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں ایک دعا جو اس رکوع کے ناطے سے مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کی نسلوں کی بھی عصمتوں کو محفوظ رکھنا ان کی نگاہوں کو پاک کرنا اے اللہ چاروں طرف جو شہوت اور بے حیائی کا ماحول ہے اس سے ہمارے مردوں کی نگاہوں کو پاک رکھ دے بیٹوں کی نگاہوں کو پاک کر دے بیٹیوں کی عصمتوں کو پاک کر دے اے اللہ اس بے حیائی کے طوفان کے آگے ہمیں ایمان اور تقوی کے بند باندھنے کی توفیق دے اے اللہ ہم ماں باپ جو بھی لوگ ہیں اپنے بچوں کے ذمہ دار ان کو چھوٹی عمروں میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کے بچوں کی عزت محفوظ رہیں اے اللہ ڈگری تو مل جائے لیکن بچی کی عزت چلی جائے قیامت کے دن کیا رسوائیوں کا سبب ہوگا اے اللہ ماں باپ کو توفیق دے جو بلا ضرورت تاخیر کرتے ہیں بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نہ جانے ان کے جوان بچوں کی عزتوں پہ کتنے ہی دھبے لگتے ہوں گے اے اللہ جن کے دھبے لگ چکے تو ان کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ان کی اصلاح فرما دے آپ ہی دعا مانگیے دس سیکنڈ تک چلیے اگلے رکو پہ چلتے ہیں يريد الله ليبين لكم سنن من قبلكم ويتوب عليكم عليم حكيم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر توجہ کرے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم پر توجہ کرے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اے ایمان والو آپس میں اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو اور آپس میں قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم ضرور اس کو آگ میں ڈالیں گے اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں ان کو ان کا حصہ دو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے یہ تھرکو نمبر دو اس کا عنوان ہے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے تم کو اس قرآن پاک میں دیے گئے یہ کوئی نئے طریقے نہیں ہر دور میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہی طریقے رکھے ہر دور میں جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کا یہی عمل رہا آج جب ہم اور ہماری نسلیں غیر مسلموں کو ایک آزاد زندگی گزارتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پھر یہ سوال دل میں ان کے آنے لگتا ہے کہ اسلام اتنا بوجھل دین کیوں ہے اسلام اتنا بورنگ دین کیوں ہے اسلام اتنی پابندیاں کیوں لگاتا ہے اسلام از دس دس تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں یاد دیتا ہے کہ ان کو یاد پڑھا دو کہ ہر دور میں اللہ نے یہی دین دیا تھا لیکن پچھلے دور کے لوگوں کی کتابیں محفوظ نہ رہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو ایکسرسائز بکس بنا لیا جہاں جو دل چاہا لکھا جہاں سے جو دل چاہا اس کو مٹا دیا اب وہ طریقے گم ہو گئے آج یہود اور نصارہ کے لائیولی ہوڈ کو دیکھ کے یا ان کے رہن سہن کو دیکھ کے کبھی احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی ان کو بھی انہی پابندیوں کا ذمہ دار کیا گیا تھا جو آج اسلام پہ ہیں لیکن ہوتا بھی یہی ہے جب لوگ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح اپنے دین سے دور ہیں اور یہ بات کوئی اتنی اچھمبے کی نہیں ہے آج اگر کوئی مسلمانوں کی کتاب نہ پڑھے تو اس مسلمان کے چلنے پھرنے رہنے سہنے کو دیکھ کے کیا اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام یہ ہے کیا ایسے نان مسلم یا نیو مسلم جو کنورٹ ہوئے ان کے یہ جملے ہمیں یاد نہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں نہ کہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو لہٰذا جب کوئی قوم اپنی کتاب کے اندر آئی ہوئی ہدایات پہ عمل نہ کرے اس کو بدل دے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اصل کتاب چھپنے لگتی ہے جب پچھلی کتابیں چھپ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کتاب نازل کی اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا انا نحن نزلنا و ذکر و ان لحافظون یہ بات پچھلی کتابوں کے لیے نہیں کہی تھی زاریات میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو پہلی بات عمل کی اس میں یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں ایک محفوظ کتاب دی اس نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی کہ جس کے اندر کسی بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی سمجھ کے فرق ہونے کی وجہ سے تشریحات فرق کر لیں لیکن لفظ وہی رہیں گے زبر زیر نہیں بتلے گی پھر دوسری بات اس حصے میں جو ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے کہ انسانوں کے کسی بھی گروہ میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کا رواج بن جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طریقے سے جگہ بنا لیتی ہیں کہ چھا جاتی ہیں ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ عام ہو جاتا ہے کہ جس کے خلاف لوگ سننا بھی برداشت نہیں کرتے آپ دیکھیے رسم و رواج کے نام پہ دیکھ لیجئے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں دیکھ لیجئے اور کچھ نہیں تو پہننے اوڑھنے کو دیکھ لیجئے جب ایک فیشن چل جاتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس فیشن کے خلاف کپڑے پہن کے کانفیڈنٹلی باہر آ سکیں تو انسانوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ جو باتیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ اسی کے اوپر پھر جمنے لگتے ہیں ایسے وقت میں پھر وہ لوگ جن کو اللہ کا حکم یاد ہو جو کسی بھی بات کو اختیار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ ٹرینڈ یہ نئی بات جو میں سوچنے لگی ہوں کرنے لگی ہوں یہ چیز جس کو میں اختیار کروں گی کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا میری خواہشات کی مرضی کی یہاں اصل میں دو خداؤں کا مقابلہ ہے ایک خدا وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی صورت میں ہے اور دوسرا خدا ہے انسان کی خواہش و یتب نہ شہابات خواہشات لسٹ گلیمر من پسند زندگی گزارنے والے جیسا چاہو جیو جو چاہو کرو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ کے دین پہ نہیں وہ خدا کے دین پہ نہیں خود کے دین پہ ہوتے ہیں یہ خدا پرست نہیں خود پرست لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے سامنے جب اصل خوبصورت صاف ستھرا دین پیش کیا جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایسے لوگ ریجٹ لگتے ہیں پھر یہ ایسے لوگ ان کو برے لگتے ہیں یعنی جیسے کہ کسی خاتون کی بات کہ جب پلکنگ کی بات ہوئی تو کہنے لگی لو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم چار بال بڑھا لیں گے یا کاٹ دیں گے اب تو رواج پڑ گیا آج تب تو رجحان ہو گیا تب کیا اگر ہم چار بال نہیں اتاریں گے تو اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہے اصل میں شہوات انتمیل میلن عظیمہ اب تو رواج ہے اب ہم نہیں کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا کہ پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں بھی بڑھنے لگتا ہے تو لہٰذا دوسری عمل کی بات جو ہمارے لیے وہ کیا ہے خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی دس سیکنڈ تک کے لیے سوچیے کل کے دن میں میں نے کتنی خواہشات کو پورا کیا کل کے دن میں کتنی چیزیں تھیں میری جو خواہش کے مطابق تھی ہم تو کھاتے بھی وہ ہیں جس کو خواہش کرے پہنتے بھی وہ ہیں جاتے بھی وہی جہاں وہی ہیں عمل بھی وہی کرتے ہیں جو خواہش ایون میں تو دیکھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ ہمارے سامنے خواہش کا دین بن چکا ہم اس طریقے سے اس چیز کے اندر آنے لگتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے دین کی بات بھی ہمارے عمل میں نہیں آتی جب ہمارے اندر خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ دین ہمیں اچھا نہیں لگتا الحمد وہ دین ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جو پابندیاں لگاتا ہے تو لہٰذا اپنے عمل اپنے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ماننا ہے نہ کہ اپنی خواہش کے دین کو ماننا ہے اپنی زندگی میں سوچئے ذرا کون کون سی تمنائیں ہیں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے پیچھے لگ کے ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہتی تھی کہ جو چاہے وہ کھا لینا یہ بھی اصراف ہے یعنی جب جو دل چاہا وہ کھا لیا ہمارا حال کیا ہے بیٹھے بیٹھے ایک اشکل آتی ہے چلو یہ کھاتے ہیں فوراً ہمارا چولہا اور ہماری کڑاہی کھل جاتی ہے اور ہم شروع ہو جاتے ہیں وہ کھانے اور پینے آج تو ایسے لگتا ہے کہ کلچر ہی یہ ہے چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ this is my choice this is my style this is my life تو آپ دیکھیے ایک ہے آپ کا سٹائل ایک ہے آپ کے جینے کے ڈھنگ ڈھنگ اور دوسرے ہیں رب کے بتائے ہوئے آپ کون سے اپنے لیے اپنائیں گے اپنے آپ سے پوچھئے اگلی چیز جو اس رکو میں ہم نے دیکھی وہ ہے لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں مل جل کے رہتے ہیں اسلام ہمیں اس سے منع نہیں کرتا کہ ہم دوسرے کا مال نہ کھائیں اس کے گھر سے نہ کھائیں اس کی دعوت کو قبول نہ کریں لیکن ایک کا مال دوسرے تک پہنچنے کی صورت کیا ہوتی ہے کہ دوسرا بھی اس پہ راضی ہو مثلا اگر ایک تجارت ہو رہی ہے ایک لے رہا ہے ایک دے رہا ہے یہ پسندیدہ عمل ہے اس میں کوئی حرج نہیں ایک دعوت کرتا ہے دوسرا اس کو قبول کرتا ہے وہ اس کے گھر میں مہذب طریقے سے کھاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ناجائز چیزیں کون سی ہیں باطل طریقے کون سے ہوتے ہیں بہت ساری اس کی لمبی لسٹ ہے لیکن اگر ایک لفظ میں آپ یہ جملہ سمجھ لینا کہ دوسرے کا مال ناجائز کب ہو جاتا ہے آپ کے لیے کیونکہ ایک کرائیٹیرین جب سامنے آتا ہے نا تو پھر بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے تو باطل طریقہ کیا ہے کسی کا مال ہر اس طریقے سے کھا لینا جو اس کو پسند نہ ہو اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو اپنے اوپر لے آئیں آپ اپنے اوپر دیکھ لیں آپ کوئی ایسا طریقہ جو آپ کو لگے کہ دوسرا آپ کا مال لے لے اور آپ کو اچھا نہ لگے وہ کیا ہو سکتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مال کو اس کا چوری کرے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا مال کو چوری کر لے نہیں چاہتے نا تو چوری پھر باطل میں آ گئی آپ کو کوئی چاہتا ہے کہ آپ کو بھی دھوکہ دے دھوکے سے آپ کی چیز لے لے نہیں لے گا نا آپ چاہتے ہیں کوئی جھوٹ بول کے آپ سے مان لے جائے کہ اچھا یہ ضرورت ہے دینا بعد میں پتہ چلے کوئی ضرورت نہیں تھی کیا آپ چاہتی ہیں کہ کوئی رشوت کے ذریعے آپ اپنا کوئی کام نکالیں سود جوا گیمبلنگ لمبی چوڑی لسٹ ہے اگر آپ ایک جملہ یاد کر لینا اس وقت کہ ہر وہ طریقہ جس میں دینے والا دل کی خوشی سے نہ دے اور دوسری صورت ہے کہ اس کو بتائے بغیر چھین لیا جائے تو یہ ہے باطل طریقہ اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم کہاں کہاں دوسروں کے مال باطل سے کھاتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک سوچ دی ہے آپ چند لائنیں چھوڑ دیجئے کاپیوں میں اس کو بعد میں لکھیے گا کیا میں کہیں بھی کسی کا مال اس طریقے سے تو نہیں کھاتی کہ جس کو وہ پسند نہ کرے بعض دفعہ لوگ زبردستی کی دعوتیں کھوا لیتے ہیں چلو چائے پلاؤ چلو دعوت کھلاؤ اگلا بے دلی سے آپ کو بلا رہا ہے غلط ٹائم میں اور دھڑلے سے پہنچ گئے اور کہا کھلاؤ کھانا چلو آگے اب ہمیں کھلانا پڑے گا دیکھیے تعلقات بھی لمٹس میں ہونے چاہیے جہاں ہمارے معاملات کی کوئی حد ہی نہ رہے نا جب دل چاہے سر اٹھا کے اگلے کے سر پہ پہنچ جانا اور پھر اگر ذرا اس نے کمی کی تو پھر آپ بھی اس کو آ کے خوب باتیں سنائیں کہ دیکھو خوش نہیں کیا ہوا اگر ہم چلے گئے تھے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کسی نے آپ کو بلایا آپ اپنے ساتھ چار مہمان ایسے ہی اٹھا کے لے گئے اس کو نہیں بتایا اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو بن بلائے کسی دعوت میں جائے وہ ایک قسم کیسے ہے کہ جیسے کوئی چور کہیں گیا اور وہاں سے مال لوٹ کے آ گیا یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ ہم اس وقت بڑے اس لیول پہ نہیں پڑھ رہے کہ ہم پوری پوری لسٹیں بنائیں اور احادیث لکھیں لیکن اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خیانتوں کو تو ڈھونڈنا ہے کہاں میں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاتی ہوں جو سامنے کسی کے کھا سکتی ہوں اور مال کھانے میں صرف کھانا نہیں ہے لینا استعمال کرنا کسی کا سیل فون لیا اور اس سے ایک کال کرنے کی بات کی اور چار کر لیں کہا چلو اب بیٹھے میں کر لیں اب تو خیر لوگوں نے ویسی پابندیاں لگا دیں پہلے ایک بڑی معروف بات تھی پاکستان میں کہ جب لانگ ڈسٹینس کالز فون سے ہی ہوتی تھیں اور مہمان جب گھروں میں آتے تھے تو لمبی لمبی کال گھر والوں کے فون سے کرتے تھے وہ مہمان تو چلے جاتے تھے بعد میں جب بل آتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ہزاروں کے بل بنا گئے اور پوچھا جائے تو کیا ہے فری کی کھال ہے کوئی بات نہیں ہمیں کون سے پیسے پڑتے ہیں دیکھیے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے ویسے نہیں سوچیں گے نا جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو پھر وہ چیز درست نہیں ہوگی تو ضرور سوچئے گا اس کے بارے میں کہ میں کہیں بھی کسی کی مرضی کے خلاف تو نہیں کام کرتی اور پھر اللہ کا بھی مجرم اور بندے کا بھی مجرم پھر اگلی چیز اس میں خودکشی کے بارے میں ہوئی اور اسی کے ناطے سے معاشی خودکشی بھی ہو سکتی ہے دونوں ہی رنگ میں ہیں اگر خودکشی کے بارے میں دیکھیں تو اسلام اس کے بارے میں بہت ہی سخت رویہ اختیار کرتا ہے کہ سوسائڈ حرام ہے کیونکہ جان ہماری نہیں ہے نا اللہ کی ہے کیا کوئی اپنی مرضی سے جان ڈال سکتا ہے کوئی مر رہا بستر پہ مر گیا کیا ہم میں سے کوئی اس کو روح ڈال دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو اب لے بھی نہیں سکتے یہ جان میری اور آپ کی نہیں ہے یہ مالک کی ہے اس نے روح پھوکی تھی تو ہمارے اندر یہ روح آئی تھی تو اس لیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا یا پھر دیکھیے کہ جو اسلام اپنی جان لینا پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کی کہاں لینا چاہے گا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جس طریقے سے خودکشی کی وہ یہی عمل کرتا رہے گا قیامت تک یعنی زہر کا پیالہ پیا تو وہ زہر ہی پیتا رہے گا کسی نے اپنے آپ کو اگر لوہے کے ہتھیار سے مارا ہے تو وہ اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ اپنی رحم کر دے اور جیسے اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے وہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی کبیرہ گناہوں کی ان ما تنہون کبائر کیا ہوتے ہیں ہر گناہ کبیرہ کیونکہ وہ اس ذات کی نافرمانی ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اللہ اکبر کے نام سے پکارتے ہیں اپنے لیے ایک اصول لکھ لیں ہر گناہ کبیرہ جس کو میں نے جان کے کیا جس سے میں بچ سکتی تھی میں نہیں بچی جس کو عادتاً کیا جس کو اس خیال سے کیا کہ بس ٹھیک ہے یہ کام کر لو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے با مطلب اگر آپ فکی طور پہ دیکھیں تو واقعی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کبائر ہیں جن پہ حد لگ سکتی ہے جن پہ لانت کا لفظ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی ہے تو انسان نہ کبیرہ کو سوچے نہ صغیرہ کو سوچے بس سوچ لے اپنے مالک کو جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کو ناراض نہیں کر سکتا آپ اپنے محبت کرنے والوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جن کو آپ محبت کرتے ہیں ان کو سوچ لیجئے کہ آپ ان کی چھوٹی سی بھی بات کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں آپ ان کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کیا فرق پڑتا ہے کر لو ان کو پوچھ لو ان کو ان سے کیا فرق پڑتا ہے تو بالکل اسی طرح ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہو جائے کہ بچنا ہے ہر گناہ سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنانی ہے کہ میں دن میں کتنی بار گناہ کے موقع کو سامنے موجود پا کے بھی اس سے رکتی ہوں آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ اپنا ایک ڈیلی کا جو پیج ہے آپ کا اسی کے اوپر اگر آپ ایک سائٹ پہ نوٹ کرنا شروع کر دیں یہاں لفظ ہے نا اجتناب اور اجتناب کیا ہوتا ہے جم سے چیز سامنے آ گئی آپ پہلو دہی کر گئے اگر آپ آج اس آیت کے اوپر عمل کرنا شروع کریں نا باقی دن کم از کم رمضان کے جتنے دن ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو چیک کریں اپنی فریج پہ ایک پیپر لگا لیں کوئی بھی کوڈ ورڈز میں لکھ لیں اگر آپ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے یا جہاں بھی آپ کی زیادہ نظر پڑتی ہے پین ساتھ رکھ دیں آپ کے پاس کوئی موقع آیا مثلا مثال دیتی ہوں نا چھوٹے چھوٹے موقع ہمارے پاس کیسے آتے ہیں کسی نے ہمیں برا کہا گھر کے ہی کسی شخص نے اونچی آواز میں ہم سے بات کی اب ایک لمحے کے لیے ہم میرے دل میں ہے کہ ہم بھی بولیں لیکن خاموش اور اس وقت سوچنا اللہ تعالیٰ میں اجتناب کر رہی ہوں اس وقت میں جواب نہیں دے رہی بس وہاں جائیں اور اپنے اس پیپر پہ ایک لکھ دیں اب آپ کو پتا ہے کہ آج ایک دفعہ آپ نے اجتناب کیا کسی گناہ کے موقع سے پھر آگے کام میں لگ گئے تھوڑی دیر میں پھر کسی کی بات ذہن میں آ گئی کسی کی کوئی بات سن لی کوئی کوئی بری بات آ گئی اب آپ کا دل مچل رہا ہے کہ میں نے کسی کو سنانی ہے غیبت جس کو بولتے ہیں پیارے انداز میں بہت ہی فیوریٹ لفظ ہے غیبت ویسے کہتے نہیں ہیں غیبت لیکن کرتے ہیں تو اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی دوست کو فون کر کے یہ بات سناؤں کیونکہ یہ کسی کی بات سن لی آپ نے اب آپ پھر اپنے آپ تھوڑا سا مقابلہ کریں دیکھیے جتنا ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں نا یہ دبتا ہے جتنا اس کو ابھارتے ہیں یہ ابھرتا ہے اچھا اب آپ کے نہیں میں نے بس اللہ میں نے نہیں یہ بات سنانی میں تیرے لیے اجتناب کر رہی ہوں اس گناہ سے بس یہ کریں اور جا کے چپکے سے اپنے اس پیپر پہ نمبر ٹو لکھ دیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے دن میں کئی موقع آئیں گے کہیں رغبتیں آئیں گی کہیں خوف آئیں گے کہیں مالی معاملات آئیں گے کہیں کچھ تو اس طرح سے آپ دن بھر کے بعد جب دیکھیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا فگر پا چکے ہوں گے کہ آج میں نے دس دفعہ اجتناب کیا اس گناہ کے موقع سے اب اگر آپ نے دس کیا پھر لگاتے جائیں ہر دن ہر دن لگاتے دیں آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آئے گی اچھا میں اسٹرانگ ہو گئی میں نے اتنی دفعہ قابو پایا اس لیے سیلف کنٹرول ہے جو لوگ آپ کو ایسے کورسز کراتے ہیں وہ اسی طرح سے آپ کے آپ آپ کو مضبوط کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا کے رنگ میں کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک مختلف انسان بن چکے ہوں گے پھر اس کو آپ مزید وائڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈفرینٹ کالمس لگا لیں ایک میں اخلاقی چیزوں کو اپنی نوٹ کرتے جائیں ایک میں عبادات کو نوٹ کرتے جائیں تیسرے میں آپ اپنے معاملات کو نوٹ کریں نماز اچھی کی ہے تو اس میں لکھیں کوئی جھوٹ بولا ہے تو اس کو اخلاقیات میں لکھیے تو انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ خود اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا میرا مجھے پوری امید ہے کہ بہت ساری یعنی سسٹر جو ہیں ان کا یہ ہو سکتا ہے دس سے بھی زیادہ دفعہ کیا ہوا دورہ قرآن ہو دسواں دورہ قرآن ہو سکتا ہے گیارہواں بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہر سال صرف ترجمے سے گزر جائیں سب کو یہ آیت یاد بھی ہو جائے تو مقصد پورا ہو گیا نہیں پورا ہوا عملی کوششیں کرنی ہیں اور اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے سب پیاروں کے لیے کہ اللہ ہمارے اندر گناہوں سے اجتناب کرنے کی طاقت بڑھا دے ہم غالب آ جائیں اور ہمارا نفس مغلوب ہو جائے کیونکہ اللہ نے مدخلن کریمن کی کی بات ہے نا عزت کی جگہ ایسے ہی اعلیٰ کریکٹر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ دے گا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کردار اتنا خوبصورت کر دے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے ہم سے محفوظ ہو جائیں مطمئن ہوں اور پھر ہم عزت کی جگہ میں جگہ پا سکیں پھر ایک آخری چیز جو اس حصے میں ہے وہ کیا ہے ہمارے عمل کے متعلق وہ کہہ کہ کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا نہیں کرنی کہ یہ چیز اس سے چھن کے مجھے مل جائے بلکہ اسی رب سے مانگ لیں جس نے اس کو دی ہے ایک حدیث ہے کہ کل زی نعمت محسود ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے فیکٹ ہے دین کے حسد بھی ہوتے ہیں دنیا کے حسد بھی ہوتے ہیں مال کا حسد بھی ہوتا ہے اولاد کا بھی ہوتا ہے اور انسان کی کمزوری ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو فوراً تمنا کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے لیکن وہ تقاضے پورے نہیں کرتا کہ جو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یا وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کے برعکس وہ کسی اور فیلڈ میں محنت کرے تو وہاں پہ نمایاں ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنی خوبیوں کو پہچاننا ہے ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے نہ کہ جو کام نہیں کر سکتے اور دوسروں کو کرتا دے کے آہیں بھرنا ہے مثلا میں آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو ایک سوچ دینے کے لیے ایک چیز دیکھوں گی کہ مجھے ان خواتین پہ بعض دفعہ بہت ہی زیادہ رشک آتا ہے جو اپنے گھروں میں اللہ کے لیے محفل منعقد کرتی ہیں جیسے ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو درس رکھتے ہیں لوگ اب میں اپنا اس میں حصہ کتنا کو سمجھتی ہوں ایک نہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ جس میں آ کے بیٹھ کے بات کی لوگوں سے بات کی اور تھوڑی یعنی اچھے طریقے سے سنا دی ختم لیکن میں سوچتی ہوں کہ جس خاتون نے اس دعوت کا اختمام کیا ہے ان کا کام شاید دو دن پہلے سے شروع ہوگا کیونکہ لوگ جتنا کچھ کھاتے ہیں پکاتے ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک دن میں تو نہیں پکتا ہوگا پھر اس وقت جتنا پھیلتا ہے پھر اس کے بعد وہ جتنا سمیٹتے ہوں گے مشکل ہوتا ہے نا تو میں کئی دفعہ اس چیز کو سوچتی ہوں کہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ درس دینا اور بات کرنا ایک بڑی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات مجھے لگتا ہے کہ ان کی میرے سے بھی بڑھ جاتی ہوگی اگر وہ اتنا پر مطلب اطمینان بخش ماحول نہ بنائے اتنی محنت نہ کرے اور اتنی اٹریکشنس نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آئیں اس میں سے آدھے بھی نہ آئیں تو لہٰذا ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرتا جائے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے کاموں میں برکت دے دیتے ہیں اسی سے پھر عورت اور مرد کی ڈسکریمنیشن ہے اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ دولت مند اور غیر دولت والوں کی بات ہے تو بس اپنے لیے ایک اصول مرتب کر لیجیے اور وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ میرے اندر کوئی خوبی چھپی ہوئی ہے تو اس کو ابھار دے کسی اور کی اگر خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو برکت دے بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ فیل کرتے ہیں اچھا ہمیں تو رش کرتا ہے اچھا آپ تو ایسے آپ تو ویسے تو بعض دفعہ وہ لفظ اس طریقے کے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے خاص محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے قریب کی نیکی ہے اس کو لوگ نہیں سوچ رہے اور دور کی نیکی کو لینا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے جائیے بڑے کام خود ہی ہو جائیں گے اگر آپ اسٹوڈنٹس بن جائیں گے نا اچھے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے استاد بھی بنیں گے اگر آپ کو اچھا استاد بننے کا شوق ہے آپ کو پہلے اچھا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا اگر آپ اللہ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کے لیے اپنے اندر وہ وصف پیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کروا لے دل کو حسد کینوں بغض اور ان تمام چیزوں سے پاک کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر بہت سارے کام کروا دیتا ہے اور پھر آخر میں ایک یہی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے یہ سامنے رکھ دی اور وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے مال میں سے انسان جو حصہ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے انسانوں کے اوپر حقوق رکھے ہیں تو ان کو بھی پورا کرنا ہے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے اس رکوع میں پڑھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے ایک منٹ تک تدبر بھی کر لیجئے کہ کون سے گناہ ہیں جن سے میں بچ سکتی ہوں اور میں نہیں بچتی چلیے رکوع نمبر تین کو دیکھتے ہیں الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات حافظات للغيب بما خفض الله مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے پھر جو نیک عورتیں ہیں فرما برداری کرنے والی شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہ بانی کرنے والی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خوف ہو تو ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو ضرب لگاؤ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اور بہت بڑا ہے اور اگر تمہیں شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کے بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف یعنی انصاف والا شخص شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک انصاف والا شخص بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کر دے گا یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں مسکینوں رشتہ دار ہمسایوں اجنبی ہمسایوں پاس بیٹھنے والوں مسافروں اور غلاموں کے ساتھ احسان کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان جس کا دوست بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اگر ایک نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اپنے پاس عظیم عطا کرے گا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے جس دن انکار کرنے والے اور اس رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے یہ تھرکو نمبر تین اس کا عنوان ہے اس دن اللہ سے کچھ چھپا نہ سکو گے پھر آج اس کی تیاری کر لیں وہ کام ہی نہ کریں ہم کہ جس کے چھپانے کی ضرورت پیش آئے اس رکوع میں آغاز میں ہم نے دیکھا کہ مردوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا قوام کہہ کے قوام کا لفظ قاف و میم یا قاف یا میم سے ہے تو قوام سیدھا رکھنے والا کھڑا رکھنے والا مینیجنگ کرنے والا مینیجر تو اس میں در حقیقت مرد کی ایک ذمہ داری بتائی گئی اور وہ کیا ہے کہ گھریلو امور میں وہ قوام ہوگا فیصلے وہ کرے گا سیدھا رکھنے والا ہوگا ٹیک کیئر ہوگا اب دیکھیے کہ گھر میں شوہر بیوی اور بچے عموماً یہی تین فیکٹرز ہوتے ہیں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی انسٹیٹیوٹ ہو کوئی ادارہ ہو کوئی حکومت ہو کوئی مملکت ہو ہمیشہ سربراہ ایک ہوتا ہے دو نہیں ہو سکتے آپ ایک بس کو چلاتے ہوئے دو ڈرائیور نہیں دے سکتے ایک چولہے پہ دو لوگ چمچہ نہیں چلا سکتے اسی طرح خاندان کے ادارے کا ایک رہنما ضرور مطلوب تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سر سربراہی مرد کو دی گئی اس کی دو وجوہات بھی اس میں دی گئیں کہ وہ بیمان فکم من اموالہم اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی مالی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے بیوی بچے گھر ان کی ضروریات ان کی ٹیک کیئر کھانا پینا شوہر کی ذمہ داریوں میں ہوتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ اللہ نے کچھ جسمانی طاقت بھی دی ہے اسٹرانگ ہوتا ہے جذباتی طور پہ مضبوط ہوتا ہے ڈسین پاور جلدی یعنی ڈسین پاور اس میں زیادہ ہوتی ہے بہادر ہوتا ہے فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے اب اس کے برعکس اگر عورت کو کر دیا جاتا تو وہ عورت جو خدا نخواستہ رات کے وہ کسی چور کو گھر میں گھستا دے کے بے ہوش ہو جائے وہ قوام کیسے ہوگی وہ تو خود کھڑی نہیں رہی وہ تو خود گر جائے گی چھوٹے چھوٹے معاملات دیکھیے زندگی کے کہ عورت زیادہ جلدی ڈھہ جاتی ہے کوئی بری خبر سنیں تو عورت فینٹ ہو جاتی ہے اگر چوٹ لگے تو عورت زیادہ جلدی اپنے اوپر تکلیف محسوس کرتی ہے ذرا سی کوئی چیز غلط کھا لیں تو عورت جلدی متاثر ہو جاتی ہے اس کا اسٹمک زیادہ ہرٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک سیکیورٹی دی مرد سے اس کو ایک تحفظ دلایا تو یہ اللہ کی رحمت ہے بعض لوگ اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قوام کیوں نہیں بنایا تو بنا کے دیکھ لیجئے آج بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں عورتیں زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں بعض دفعہ پھر وہاں کے معاملہ درست نہیں ہوتے دوسری صورت یہ بچتی تھی کہ دونوں کو بنا دیا جائے تم بھی قوام تم بھی قوام تو جب دونوں ہی قوام بن گئے دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر ڈومیننٹ ہے تو مانے گا کون اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے خوبصورت اور وہ کیا ہے کہ مرد کی بناوٹ عورت کی بناوٹ سے مختلف رکھی جسمانی طور پہ فرق ہے روحانی طور پہ فرق ہے یہ اللہ کا تخلیقی منصوبہ یہ کوئی بائی چانس نہیں ہوا آپ عورت کو ایک خاص حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے تھک جاتی ہے کام بھی مرد کے ساتھ کرتی رہتی ہے اور بڑھ بڑبڑاتی بھی رہتی ہے آپ نے مجھے تھکا دیا آپ نے مجھے یہ کر دیا اس کے برعکس اگر آپ مرد کو گھر میں زیادہ عرصہ رکھ لیں تو وہ سست ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ نقطہ چینی اور تنقید ان کی عادت ہو جاتی ہے اسلام نے ایک خوبصورت ادارہ بنایا گھر کی صورت میں گھر کی ملکہ عورت ہے گھر کا بادشاہ سمجھ لیں کہ مرد ہے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں مرد باہر کی چیزوں کو دیکھے گا عورت گھر کی چیزوں کو دیکھے گی بچے دونوں کی نظروں میں رہیں گے تو کام ٹھیک ہوگا جب ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا تو بعض اوقات پھر ایسے زیادہ ڈس آڈر ہوئے کہ جس کی مثال آپ دیکھ سکتی ہیں اس آیت میں بڑے پیارے طریقے سے مرد کی ذمہ داریاں اس کو بتا دی گئیں اور عورت کی اس کو صالحات قانتات حافظات للغیب اب اگر اسی نظام کے مطابق اگر ہم گھر کو دیکھتے ہیں تو ایک آئیڈیل گھرانہ سامنے آتا ہے نا مرد صبح جاتا ہے تو عورت اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لیتی ہے اس کو ناشتہ کرواتی ہے اس کے کپڑے صاف ستھرے اس کو دیتی ہے پھر اس کے ساتھ کچھ لنچ دے دیتی ہے پھر مرد چلا جاتا ہے وہ مطمئن ہے پیچھے سے اس کو گھر کی فکر نہیں ہر وقت اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میں کس سے کہوں کہ میرا گھر صاف کرے پھر مر جا کے اپنے کام میں یکسو ہو کے لگ جاتا ہے عورت گھر صاف کرتی ہے کھانا پکاتی ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے باقی معاملات کو دیکھتی ہے شام کو مرد کے آنے تک گھر دوبارہ نئے سرے سے سج چکا ہوتا ہے کھانا فریش پک چکا ہے بیوی صاف ستھری ہے ایک آئیڈیل زندگی ہے نا اب اس کے برعکس اگر آپ ذرا دوسری طرف دیکھیں کہ جہاں ایسا نہیں ہے فطرت کا نظام پلٹ گیا نا عورت بھی مرد کے ساتھ نکلتی ہے گھر میں جھوٹے برتن تھے تو وہ رات تک جھوٹے ہی پڑے میں جس انداز سے بستر کو چھوڑ کے گئے تھے اسی انداز سے پڑا ہوا ہے کیا اس مرد کو گھر میں آتے ہی ایک خوشی کا احساس ہوگا اور وہ عورت جو مرد ہی کی طرح کام کرتی ہے بلکہ وہ اس سے نازک ہے وہ گھر سے باہر رہ کے زیادہ تھکتی ہے اس کو گھر آ کے دوبارہ اس سارے گھر کو مینیج کرنا ہے تو دونوں میں جھگڑا تو ہوگا نا تو لہٰذا فطرت پہ رہنا ہے جب فطرت پلٹتی ہے نا تو پھر اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ڈس آڈر آنے لگتا ہے جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں آج بھی ہوم سویٹ ہوم کا تصور اسلام ہی کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کل بھی میں کسی جگہ مسجد میں ملاقات ہوئی ایک لڑکی میں اس کو کافی عرصے سے جانتی ہوں پہلے ان میرڈ تھی کرسچن تھی دو دوستیں تھیں دونوں آتی تھیں میرے پاس پھر کیا ہوا کہ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے اس کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی الحمد للہ وہ لڑکی یعنی اس مرد کے ساتھ رہی پھر اس کے ساتھ اس کے اب دو بچیاں بھی ہیں تو کل میں نے اس کو دیکھا تو اس نے گاؤن بھی پہنا ہوا تھا اور نکاب الٹی ہوئی تھی لیکن سر پہ نکاب بھی تھی نا تو مجھے بہت ہی اچھا چینج لگا اور مطمئن ہے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ تم بتاؤ وہ دوسری تمہاری دوست ہے اس کا کیا بنا کیا وہ مسلمان ہوئی کہہ رہی نو تو میں نے کہا تم نے اس کو کچھ نہیں ٹیچ کیا تم فیل کرتی ہو کہ اسلام اچھا دین ہے اور ایک مسلمان مرد تمہیں ایک اچھا رکھ رہا رہی ہاں تو میں نے کہا تم اس رنگ سے بات کرو اس کو بتاؤ کہ دیکھو اسلام نے مجھے کتنی اچھی زندگی دی یہ پہلے جاب کرتی تھی اب جاب نہیں کرتی گھر میں پڑھ رہے ہو بڑی مطمئن زندگی گزار رہی ہے تو اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے خوبصورت ضابطے اگر ہم اس بیس پہ بھی نان مسلم کو تبلیغ کریں تو امید ہے کہ بہت زیادہ اسلام کی چیزیں ان کے سامنے جو ہیں وہ آ سکتی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں پھر دوسری چیز اس حصے میں جو تھی جو جس پہ ہم خواتین کو خاص طور پہ غور کرنا ہے مجھے پتا کہ آپ پسند نہیں فرمائیں گی لیکن پھر بھی کرنا تو پڑے گا ہی ایک چیک لسٹ بنائیں گے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں آپ لکھیے کیونکہ مردوں کی ذمہ داریاں ہم ان کو بتا دیں بس اب وہ مان لیں گے ماننا ہوگا لیکن ہم اپنے حصے کی تو کریں تو عورت کو ایک چیک لسٹ ملی صالحہ ہونا صالحیت یعنی نیک روش قانتات دوام یعنی مردوں کی فرما برداری کرنا یہ نہیں کہ جب جب دل چاہا تو کر لی جب دل چاہا تو نہ کی ایسا نہیں ہمیشہ کرنا اور آجزی کے ساتھ کرنا قانتہ لفظ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ہمیشہ کرنا اور آجزی سے کرنا یہ نہیں کہ چائے بنا کے تو دے دی لیکن اس انداز سے ٹیبل پہ پٹخی کہ آدھی چائے جب پیالی پلیٹ میں گر گئی ایسا ایسی کانتا نہیں ہونا پھر حافظات للغیب شوہر موجود نہیں ہے تو اپنی عزت کی حفاظت اس کے گھر کی حفاظت اس کے مال کی حفاظت کیا یہ تین خوبیاں میرے اندر ہیں ہر ایک اپنا جائزہ لے لے ایک اچھے گھر کی بنیاد جو ہے وہ دونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم اپنے حصے کے کام کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دوسرے بھی کریں گے تیسری چیز اس رکوع میں ہے وہ کیا ہے کہ بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سنوارا جائے بعض عورتوں کی طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے لاڈ اور نخرے کرنا چاہتی ہیں بگڑی بگڑی اتنا بگڑی کہ اب شوہر کو اس کا حق بھی نہیں دے رہی تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مختلف طریقے دیے سب سے پہلا درجہ تو کیا دیا کہ فائزو ہونا اچھے طریقے سے نصیحت کرو دل میں اترنے والی بات کرو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بات کرو اس کو جذباتی طور پہ گرم کر کے اس کو اپنی بات سمجھاؤ سمجھ جائے گی بعض دفعہ عورتوں کے اندر بھی بچوں والی صفات ہوتی ہیں وہ توجہ چاہتی ہیں اس لیے بھی بگڑتی ہیں تو وہ عقل مرد جو مند ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو ایک دم بھڑکنے کی بجائے اور غصہ کرنے کی بجائے پیار اور محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ سنبھل جائیں گی اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ہلکی سی نہیں پھر ان کو کیا کرو واہ جروح ہننا فلم مد پھر گھر میں رہتے ہوئے ذرا منہ پھیر لو یعنی منہ پھیر کے بیٹھ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا یعنی ہلکی سی سرد مہری کا احساس دلاؤں اگر وہ اس سے مان جائیں تو ٹھیک ہے ختم نہیں ہے تو ودری وہ ہننا ہلکی سی چوٹ لگا سکتے ہو کتنی جیسے مسواک کی لگائی جاتی ہے منہ پہ نہیں لگانی مارنا نہیں تھپڑ نہیں مارنے ڈنڈے سے نہیں کوٹنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک اجازت دے دی یعنی ایک اس کے شور کو بیدار کرو جیسے جھٹکے دیے جاتے ہیں نا تو وہ چیز کام کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح بعض دفعہ عورت جب ہاتھ اٹھتا دیکھتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرا گھر ٹوٹنے والا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سنبھل جائے گی اصل میں یہ ساری چیزیں گھر کو بچانے کی ہیں اب وہ بات ماننے لگ گئیں تو فلاں تب وہ علیہ سبیلا پھر تم اس کے اوپر بات بہانے نہ بناؤ ہر بات بات میں اس کو مارنا تانے دینا یہ نہ کرو لیکن بعض عورتیں اس سے بھی نہیں مانتی تو پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَزُوا حَكَمَ مِنْ فب وَحَكَمَ مِنْ نہ پھر دونوں طرف سے ایک بندہ باہر سے آئے گا گھر کے اندر بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان ایسا سٹریس میں آ جاتا ہے خود بہتر طور پہ نہیں جان پاتا کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں تو ایسی صورت میں پھر کوئی باہر کا شخص آ کے ان کی مدد کر سکتا ہے اور اگر وہ واقعی صلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی توفیق دے دے گا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک لمبی لسٹ ہے کس کی اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے حقوق کو پورا کرنا انسان کو جو کچھ ملا رب سے ملا اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ رب کو دے دے اس کا ہی بن جائے اسی کی عبادت کرے جب ایک بندہ سچے دل سے رب کا بن جاتا ہے نا تو اس کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے اور اس عاجزی کا سب سے پہلا اظہار انسان کے ماں باپ کے ساتھ تعلق پہ پڑتا ہے اس کا حسن سلوک اپنے ماں باپ سے بڑھنے لگتا ہے پھر ہر اس شخص سے معاشرے میں جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ بندہ حسن سلوک کی ایک بہترین تصویر بن جاتا ہے اور ایسا شخص لوگوں کے حقوق اللہ کو سامنے پاتے ہوئے دیتا ہے نہ یہ کہ اس نیت سے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ میرا اچھا معاملہ دیکھ کے میری تعریف کریں ایسے ہی لوگوں کی یہاں بات کی گئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام کرو لیکن اس کے برعکس اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے اپنی پاس جو نعمتیں ہیں اس کو اپنی محنت کا کرشمہ سمجھنے لگتے ہیں اپنی کمائی پہ اپنا حق سمجھتے ہیں کمزور رشتہ داروں اور مختاجوں سے تعلق جوڑنے کی بجائے ان کو اپنے سے نیچے کی چیز سمجھتے ہیں ہاں اپنی مسلطوں اور خواہشوں کی تسکین میں خوب مال خرچ کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ جہاں کرنا تھا اس کے لیے بچتا ہی نہیں اور دل تنگ ہوتا ہے نمائش کرنی پڑے تو خوب کریں گے فیاضی کرنی پڑے تو پیچھے ہٹ جائیں گے ایسے ہی لوگوں کو پھر بخل سے بچایا گیا کہ دیکھو اگر تم توازو کی جگہ فخر کرنے لگو گے تو پھر تم اپنے بھی دوست نہیں رہو گے بلکہ شیطان کے دوست بن جاؤ گے تو لہٰذا ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ اپنے تمام معاملات پہ ایک نظر ڈالنی ہے جو لسٹ ہے ادھر اس کے اوپر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں کہ میرا ان تمام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور بخل کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو میں کیا اللہ کی مرضی سے اس کے حکموں پہ ہی خرچ کرتی ہوں یا اپنی پسند کی جگہوں پہ اور آخر میں پھر ایک گواہی کا ذکر ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کیں وہ یہ چاہیں گے کہ کاش زمین پھٹے اور ہم اس میں چلے جائیں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں سوچئے اللہ کے نفس وسلم کو بلایا جا رہا ہے وہ گواہیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں کیا اللہ کے نفس وسلم میرے حق میں گواہی دیں گے یا میرے خلاف کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی گواہی پا کے اللہ کے عذابوں سے بچ سکوں بڑی محبت سے اپنے لیے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا اور تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو آسن انداز میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما رکو نمبر چار کو دیکھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس حالت میں نہ جاؤ کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی خرید رہے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حمایت کرنے کے لیے کافی ہے اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے کلام کو اس کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور کہتے ہیں سنو اس حال میں کہ آپ کو سنایا نہ چاہے اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے دین میں عیب لگاتے ہوئے کہتے ہیں رائنا اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے تو یقیناً یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور انتہائی مناسب ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لانت کر دی پھر ان میں کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو ان کی پشتوں کی طرف پھیر دیں یا اس طرح ان پر لانت کر دیں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخشے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بڑے گناہ والی بات کی اور بختان درازی کی کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ خیال کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا دیکھو وہ اللہ تعالیٰ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اور واضح گناہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ ترکو نمبر چار اس کا عنوان ہے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لانت کی اس رکوع میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کسی گروہ کو دی جاتی ہے تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی سوچ اور اپنے عمل کو درست کر لیں اسی لیے آج یہ قرآن ملا نا اور اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہماری سوچ بھی درست ہو جائے اور ہمارے عمل بھی درست ہو جائے لیکن جب کسی قوم پر زوال آتا ہے نا تو وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت کی بجائے گمراہی خریدنے لگتی ہے اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بحث کا موضوع بن جاتے ہیں اعتقاد کے نام پہ فلسفہ آ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کتاب ایک اسپرچل گائیڈنس کی بجائے صرف اور صرف اختلافی باتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی بعض جگہ کتاب اسی انداز سے پڑھائی جاتی ہے پانچ پانچ چھ چھ سال قرآن کے نام پہ تعلیم لینے والے بھی قرآن کی روحانیت سے محروم ہوتے ہیں ایک بچی میرے ساتھ بات کری اس نے پورا کورس کر چکی ہے کئی سال سے اور اب الحمدللہ کلاس میں ہے رب کے پیغام میں صرف پانچ پارے بھی پورے نہیں اس میں ہوئے کہنے لگی کہ میں پچھلے آٹھ نو سال جہاں بھی میں نے پڑھا میں نے پورا قرآن پڑھا میں نے اس میں یہ حدیث کی کتابیں پڑھی دس اینڈ دیٹ پڑھا لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور جو میرا اسپرچل لیول ان چار سپاروں کو پڑھ کے ہوا وہ پچھلے پانچ چھ سال کی تعلیم سے نہیں ہوا مجھے ایسے لگا کہ جیسے ظلم کی انتہا ہے آج دین کے نام پہ جبر نہیں دکھتا حفظ ہو نہیں سکتا جب تک ڈنڈے نہ پڑھے قرآن پڑھا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ لوگوں کو ان کی انا کو مجروح کرتے ہوئے سب کے سامنے مرغانہ بنا دیں یہ کون سا دین ہے ایک طرف بچے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ ان کو چاہے مصنوعی اخلاق سے ملے لیکن پیار اور محبت سے ملتے ہیں دوسری طرف آپ دین کے نام پہ ملتے ہیں تو آپ کو آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے افسوس کی بات ہے کہ آج کی دور میں اسی کو دیندار سمجھا جاتا ہے جس کے ماتھے پہ دیوریاں ہوں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور وہ لوگوں کو ہر وقت حلال اور حرام کے فتوے دے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جب لوگ ظاہر داری میں پڑ جاتے ہیں پھر اپنی مرضی کی باتوں کو یعنی اپنی مرضی کو رب کی مرضی بنا کے دکھاتے ہیں فقہی باتوں کو کتاب کی زینت بناتے ہیں تو پھر وہ کتاب اپنی روحانیت ختم کر دیتی ہے تو ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو اس لیول پہ لا کے پیش کرنا ہے کہ ایک گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اس کو اپنی کتاب سمجھے اس کو ایک کم سے کم عقل والا انسان بھی اس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے گھبرائے نہ کہ یہ میرے پڑھنے کی اور میرے کرنے کی کتاب نہیں پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی حقیقت سامنے ہمارے رکھی کہ جب لوگ کتاب کے لفظ تو پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو وہ لوگ اصل میں کتاب کے کچھ حصے کو ہی پاتے ہیں مثلا آپ پانچویں پارے پہ پہنچ گئے اگر آپ نے پانچ پاروں کا ترجمہ پڑھ لیا سمجھ گئے لفظوں کو اور دیٹس اٹ آگے چلیں تو پھر آپ نے ان پانچ پاروں کا کچھ حصہ لیا آپ کا یہ حصہ پورا کب ہوگا جب آپ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے اپنی سوچ اور اپنے عمل کو درست کرنا چاہیں گے اس میں ایک جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے یہود کا میں چاہوں گی کہ اس کی روشنی میں ہم اپنے لیے دعا مانگیں جملہ کیا ہے ان کا یقولونا سمینا و اسینا انہوں نے کہا سن تو لیا ہم نے مانیں گے نہیں تین دفعہ سچے دل سے اپنے مالک سے دعا کیجیے کہ اللہ میری یہ روش نہ ہو شعوری یا غیر شعوری طور پہ میں کہیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ نہ کہتی رہوں کہ سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے وہی جو ہمارا دل چاہے گا ورنہ اس سے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی بجائے ہدایت سے دور کر دیتے ہیں مانگیے تو اپنے لیے کیونکہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ پھر مہرے لگا دیتے ہیں اللہ کی لانت اصل میں اس بے حسی کی آخری صورت ہے کہ جب انسان اس درجے پہ پہنچ جائے کہ حق اور باطل کی پہچان ہی اس کے اندر سے مٹ جائے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لانتوں سے محفوظ رکھے ہمارے دل کے اندر ایک نرمی رکھے اور ہم اس کتاب کو پڑھ کے مزید اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کریں نہ یہ کہ ہم اور سخت ہو جائیں پھر اگلی چیز جو اس رکوع میں ہم نے دیکھی وہ کیا ہے شرک کی کباخت یہ وہ گناہ ہے کہ توبہ کیے بغیر اگر انسان دنیا سے چلا جائے تو معافی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی یقین دہانی کرائی کہ سن دنیا میں ہی اپنے آپ کو بدل لو ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہو لیکن تمہارے عقائد تمہارے نظریات تمہارے منہ کے بولے ہوئے کچھ جملے تمہیں مشرق بنا دیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس تمام شرک سے بچا جس کو ہم جانتے ہیں اور اس تمام شرک سے بچا جس کو ہم نہیں جانتے کبیرہ صغیرہ شرک سے بچا یا اللہ ظاہری باطنی شرک سے بچا کیونکہ شرک کی موجودگی میں بخشش نہیں ایک لمحے کے لیے سوچیے کچھ ہوتا ہے دل کو ہمیشہ کی جہنم ہمیشہ کی آگ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہم نے دیکھی و امر اللہ مف اور اللہ کا کام تو ہو کے رہنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں نا پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے کتاب کو سن کے عمل کرنے کا فیصلہ کر دے ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے پھر آخری بات اس رکو کے ناطے ہم نے دیکھی خود پسند لوگوں کی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ قرار دیتے ہیں ان کے جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے اقوال سے پتہ چلتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے بعض لوگ صرف بعض لوگوں کے ساتھ نسبت جوڑنے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھ لیتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ جب تک انسان عمل سے ایک چیز ثابت نہ کر دے تب تک وہ کام اس کا دکھتا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں پاک کر دے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تسکیہ کریں ہاں۔ تو تو پاک کرے گا لیکن اس کو جو خود تسکیہ کرے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر لگا دے اے اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کی توفیق دے اے اللہ وہ تمام باطل اخلاق وہ گندی عادات جو ہمارے تسکیے کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو ہم سے نکال دے اللہ ہماری زبان کو غلط لفظوں سے پاک کر دے ہمارے دل کو غلط باتوں کے سوچنے سے پاک کر دے اے اللہ تو اپنی رحمت کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی تہارت کا اور دنیاوی خوبصورتیوں کا خیال رکھتے رہیں لیکن کل قیامت کے دن تو ہمیں گندے لوگوں میں شامل کر دے اے اللہ ہماری تدخیر کر دے یہ کتاب جس طریقے سے سوچ اور عمل کو واضح کرتی ہے اے اللہ تو ہماری سوچ اور ہمارا عمل بھی صاف ستھرا کر دے اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما تیرے نبی نے جس طرح تزکیہ کیا امت کا ہمیں بھی توفیق دے کہ برائیوں کو کھول کے اپنی ان بری عادات کو چھوڑ سکیں اور نیکیوں کی عادت ڈال سکیں تزکے کا عمل دو رخا ہوتا ہے نیکیوں کو پروموٹ کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا رمضان آتا ہے تو ہم بہت ساری نیکیاں کرنے کی خواہش دل میں پالتے ہیں لیکن برائیاں نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پاکیزہ کر دے کہ ہم صحیح طریقے سے اللہ کا قرب پا سکیں کل جب اس کو ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو رکو نمبر پانچ کو دیکھتے ہیں علم ترازین تو نصیب من الکتاب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب میں سے حصہ دیے گئے وہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ تعالیٰ لانت کرے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے کہ ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی پر پڑے شگاف کے برابر بھی نہ دیتے کیا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا پھر یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہم نے ان کو عظیم بادشاہت سے نوازا پھر ان میں سے ہے جو اس پر ایمان لایا اور انہی میں سے ہے جو اس سے منہ موڑ گیا اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے جب ان کے جسم کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں بدل کر دوسری کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان قریب ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی اطاعت کرو پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے یہ تھرکو نمبر پانچ اس کا عنوان ہے اللہ تعالی غالب ہے اس بات پر کہ تم کو پکڑ لے اس حصے میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کو عمل کی بجائے چھو منتر کی ایک چیز سمجھ لیا جائے اس کے نئے نئے وظیفے گھڑ گھڑ کے بتائے جائیں اس کی فصیلتیں بیان کی جائیں تو لوگوں کے اندر عمل کی بجائے خوش فہمیاں پروان چڑھنے لگتی ہیں توہمات پھیلنے لگتے ہیں وہ چیز جو حقیقی عمل کا ذریعہ بنتی ہے اس کو عمل کر عملیات وظائف فرضی عقیدوں اور سفلی اعمال کے راستے سے پانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگ دین کے معاملے کو پاک کلمات اور بابرکت نسبتوں کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں وہ زبانی تو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے عملی زندگی شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے ایسے لوگ حقیقی زندگی میں نفس کی ترغیبات پہ چلتے ہیں شیطان کی رغبتوں پہ کان دھرتے ہیں اور بظاہر دین کا لیبل لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اصل میں یہی اللہ کا دین ہے لیکن یاد رکھیے ایسے لوگوں کے بیچ میں جب حق کی آواز آتی ہے کوئی ایسی چیزوں پہ تنقید کرتا ہے تو ایسے لوگ جو پہلے دین کے نام پہ متعارف ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے مخالف بن جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہمارا بازار نہیں چلے گا ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو لہٰذا ایسے ہی لوگوں کے حال پہ یہاں تبصرہ ہے کہ انہوں نے دین کو جبت اور تاغوت بنا لیا جادو کہانت من گھڑت باتیں آج بھی دیکھیے تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا حال کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ اس کو وظیفوں کی کتاب سمجھ لیا جاتا ہے بعض دفعہ اس کی آیات کو جنات کو بھگانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے بعض سے اگر اس کتاب کو لوگ صرف اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس کی برکت سے ان کے گھر کے اندر جس کے دروازے کھل جائیں گے تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے اس کتاب کو عمل کی نیت سے سننا دعا مانگے اللہ مجھے اس کتاب سے عملی رہنمائی دے ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے ثواب کی نیت سے تو پڑھ لوں لیکن اس سے میری زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے یاد رکھیے کہ وہ محفل وہ درس جس سے آپ کے عمل پہ چوٹ نہ پڑے تو وہ صرف ایک رسمی کام تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے اصل کام نہیں ہوتا دوسری بات اس میں ہم نے دیکھی کھالوں کے جلنے کی زندگی بھر انسان سب سے زیادہ اپنے جسم کے جس حصے کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کی سکن ہے وہ چہرے کی سکن ہو وہ ہاتھوں کی ہو وہ پاؤں کی ہو لیکن انسان اس کے لیے بہت کانشیس ہوتا ہے کیونکہ شاید یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو دکھتی ہے وہ لوگ جو زندگی بھر اپنی کھالوں کو اپنی کو اپنے حال حلیے کو اور اپنے دل کو اللہ کی مرضی کا نہیں کریں گے کل قیامت کے دن وہ کھال ہی بدل دی جائے گی ایسے لگتا ہے کہ ایک دھمکی ہے تم اس کھال کی حفاظت کرتے ہوئے یا تم اس کھال کو چمکاتے سجاتے رب کے حکموں کو چھوڑتے ہو میں تمہاری یہ کھال چھین لوں گا دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض مائیں بچوں کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں تو کہتی ہیں میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی تمہاری کھال کھینچ لوں گا یہ کھال کا کھینچنا حقیقت میں انسان کی رسوائی کی بات ہے اس کی ذلت کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کے آمد کے دن یہ کھالیں چھن جائیں گی یہ کھال تمہاری نہیں رکھے گی آج گورے ہو یا کالے ہو کسی کے ساتھ کس نسبت سے جڑتے ہو اس کو آج ہی دیکھ لو کالا ہونا یا گورا ہونا کسی کو کچھ نہیں دے گا اگر اس کے عمل اچھے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہو اگر آج حسد کی آگ میں جلتے ہو آج اگر بغض رکھتے ہو دل میں تو کل اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ویسے ہی خالی کر دے گا تمہارے دل تمہارے دل نہیں رہیں گے تمہاری کھال تمہاری کھال نہیں رہے گی اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کے سامنے بے نقاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہماری کھالوں کو آگ سے محفوظ رکھنا اور آخرت میں بھی اس سے محفوظ رکھنا اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر اس جسم کو چمکاتے رہیں سجاتے رہیں لیکن وہاں حالات خراب ہو جتنا انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے اتنی آسائشیں عام ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پورے پورے جسم کو دوسروں کے سامنے کھول کے اس کا مساج کرواتے اس کو چمکاتے اس کو سجاتے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کی عورت کا جسم اس کا بت بن گیا ہر ہفتے نہیں تو کم از کم ہر مہینے میں ایک یا دو بار جسم کو اس طریقے سے چمکایا اور سجایا جاتا ہے مال کا ایک خطیر حصہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے اور پھر نام کیا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تو ہم اپنے شوہروں کے لیے کرتے ہیں یاد رکھیے گا اگر شوہر کو دکھانے کے لیے بھی اگر کسی عورت نے اپنا جسم کسی دوسری عورت کے سامنے کھولا یا حدوں کو پامال کیا تو کل قیامت کے دن اس پہ پوچھو گی اور یہ جلنے کی بات تو وہی تکلیف پہ منظر تصور میں آ جاتا ہے کہ جب دنیا میں بھی کسی کی کھال جلتی ہے تو اوپر سے کیا نکلتا ہے کبھی آپ دیکھیے کہ آپ کو کہیں کوئی چھیٹا پڑ جائے گھی کا یا کوئی جلتا وائل کچھ بھی ایسی چیز ہو تو چھالا جب بنتا ہے اور چھالے کے پھٹنے کے بعد اندر سے جو سکن نکلتی ہے پنک کلر کی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پورس تک آپ کو دکھتے ہیں خون اندر رگ, رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے یہ سب کیا بتاتا ہے ایک چھوٹی سی ایک سمجھیں کہ ایک انگلی کے برابر جگہ اگر جلتی ہے تو اتنی تکلیف ہے اور کہاں جب پوری کھال جلے گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے پھر اسی طرح اس میں امانتوں کو پورا کرنے کی بات ہوئی امانت کیا ہے ہر ذمہ داری ایک امانت ہے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ہے کسی سے معاملہ پڑے انصاف کے ساتھ کرنا ہے چاہے دوست ہو یا دشمن امانت داری اور انصاف کا طریقہ نہیں چھوڑنا بعض دفعہ انسان کو اپنا فائدہ اور اپنی مصلحت اس کے خلاف دکھتی ہے لیکن انصاف اور سچائی پر قائم رہنا یہی ہے سلدین اسی پہ حکومتوں کو چلنا ہے اسی پہ اداروں کو چلنا ہے اسی پہ انسانوں کو چلنا ہے اگر ہماری زندگی میں یہ معاملہ آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود بخود مسلمانوں کو ایسی جگہ پہ لے جائے گا کہ جو وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اعلیٰ بنائے گی اور لوگوں کی نظروں میں بھی نمایاں ہوں گے اور آخری آیت جو اس رکوع کی تھی عطی اللہ واطی الرسول وہ الل کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑ دیا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحب معاملہ شخص یعنی ہر ادارے کا یا ہر معاملے کا بڑا صاحب معاملہ شخص جس کو انسان اپنے معاملات سونپ دے اس کا بھی مخلص رہنا ہے اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے ان تین میں سے ایک شخص کون ہے کہ وہ مالک وہ غلام یا وہ ملازم جو اللہ کا وفادار رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کا وفادار بھی رہے کیونکہ مالک کی وفاداری کرنا یہ امانت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی امانتوں کو پورا کرنے کی توفیق دے جابز کے آور وہاں کی چیزیں کہیں بھی ہوں ہم کبھی بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں میں اتنی تکلیف محسوس کرتی ہوں اس چیز پہ کہ بعض دفعہ ہم اللہ کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں خیانتیں کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرے کسی کو میں نے دیکھا کہ مسجد کی ٹیک کیئر اور افطاریوں کے وقت پہ جیسے لوگ خائر کر لیتے ہیں کسی کو کہ چلو جو بھی معاملات ہوں صفائی کرنا ستھرائی کرنا کرنا تو افطاری کے سامان میں سے کچھ چیزیں اس نے پہلے سے الگ کر کے رکھی ہوئی تھیں لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے یعنی یہ میری گناہ گار آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کرے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہی ہو میرا گمان درست نہ ہو لیکن میں نے سر عام دیکھا کہ کچھ فروٹ اور کچھ ایسی چیزیں الگ سے رکھی میں اوپر کپڑا ڈال دیا اور جو ہی دیکھا کہ سب لوگ آ رہے ہیں ان کو جو ملا ملا بات والوں کو نہیں بھی ملا اور اس کے بعد جب لوگ ادھر ادھر ہوئے تو مردوں میں سے ایک مرد کو بلایا اور جلدی سے اس کو وہ پلیٹ پکڑائی کہ جاؤ اس کو گاڑی میں رکھا ہو اب یہ مسجد میں ہو رہا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو جو میں نے دیکھا یا سوچا لیکن میں نے یہ سوچا کہ انسان مسجد کے ذہن میں بھی کھڑا ہو کے اگر اس کا دل مومن نہیں دل کے اندر محبت نہیں آتی تو یاد رکھیے کہ کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دل کا تقوا دے بے نیازی دے یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے لیے بھی دعا مانگے اور میرے لیے بھی اور سب کے لیے کہ اللہ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا جو ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں اس کو پورا کرنے والے بنے یقین کریں کہ پڑھاتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس بوجھ میں اتنا محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو مختصر وقت میں قرآن پاک کا مختصر یعنی ایک مفہوم سمجھانا ہے کوئی آئے اگر میں چھوڑ دوں آپ کو پتہ بھی نہ چلے مجھے پتہ ہے کہ اتنا فاسٹ ہم چلتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ چلتا لیکن فوراً میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ نہیں کئی لوگ ہیں جو صرف اسی قرآن سے ہی فائدہ اٹھا کے بعد میں نہیں پڑھ سکیں گے دوبارہ تو کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ جو ان کے فائدے کی تھی اور میں صرف اپنی اپنے ورک کو یا اپنی انرجی کو بچانے کے لیے کر چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علمی امانتوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے اپنے لیے دعا مانگیے آگے چلتے ہیں رکو نمبر چھ پہ انزل الیک وما انزل من قبلک کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور ارادہ رکھتے ہیں کہ تاغوت کے پاس فیصلہ کروانے جائیں حالانکہ یقیناً انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے کنی کتراتے ہیں پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت پہنچے گی پھر وہ تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور موافقت کا تھا یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو خوب جانتا ہے پھر تم ان سے اعراض کرو اور ان کو واز اور نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کرو جو ان کے دلوں میں اتر جانے والی ہو اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر یقیناً یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے وقت آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور یہ رسول ان کے لیے استغفار کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے پھر نہیں قسم ہے تیرے رب کی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑے میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے پھر تم جو فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں اور اگر یقیناً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے اور اگر یقیناً یہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں صدیقوں شہداء اور صالحین میں سے اور کیسی اچھی ہے یہ رفاقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا یہ تھا رکو نمبر چھ اس کا عنوان ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اسے بخشنے والا پاؤ گے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس رکوع میں ایک بات ہمارے سامنے رکھی گئی اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس کے لیے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ مدینہ میں دو عدالتیں تھیں ایک یہود کی اور ایک مسلمانوں کی یہود کی عدالت کا سربراہ بن اشرف تھا اور مسلمانوں کی عدالت کے سربراہ اللہ کے نفس و سلم تھے گویا کہ اس دور میں بھی مسلمانوں نے اپنی حکومت میں غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی تھی آج ریلیجس آزادی کا دعویٰ کرنے والے اور یہ نعرہ لگانے والے ملکوں میں بھی مسلمانوں کو کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے معاملات کو شرعی طریقے سے نبھا سکیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ مطالبہ بھی آگے رکھا جائے پہلی چیز اگر ہم اس ناطے سے دیکھیں تو یہ اس چیز کا احساس پیدا کرنا کہ جن نان مسلم ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ آواز اٹھے اور یہ آواز اٹھائیں گے مسلمان جماعتیں جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ان کو سپورٹ کریں گے وہاں رہنے والے مسلمان اور میں دیکھتی ہوں کہ اور بہت ساری چیزوں پہ ہم لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن ان باتوں پہ بات کیوں نہیں کرتے تو پہلی چیز اس میں اس چیز کی اہمیت ہے یعنی پہلی عمل کی بات اس رکوع میں سے جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس شعور کے کا بیدار ہونا کہ ان کے فیصلے ان کے دین کے مطابق ہوں آج بھی دیکھیے کہ نکاح طلاق طلاق کی صورت میں بچے کس کے پاس رہیں گے یہ فیصلے آج بھی ہمیں کرسچن قانون کے مطابق ہی لینے پڑتے ہیں وراثت کوئی مر جاتا ہے اور وراثت اس کی وہ کہیں نہیں کہتا تو وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گی اور چھوٹے سے لے کے بڑے بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارے دین پہ حرف بھی آتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسری چیز جو اس حصے سے ہم نے اپنے لیے سیکھی کہ رسول کا نام صرف چومنے کے لیے نہیں رسول اس لیے نہیں آتا کہ بس لوگ اس کی ایک عقیدت مند ہو جائیں یعنی رسول صرف اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو جائیں اس کی بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کریں بلکہ رسول اس لیے آتا ہے کہ لوگ اس سے اپنی زندگی کے طریقے معلوم کریں عملاً کوشش کریں اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اگر انسان زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی اطاعت کو اپنا شعر بنا لے کبھی کہیں کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہو جائے تو ایسا شخص اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے طریقے پر غالب آ جائے گا تو لہٰذا ہم نے اس سے یہ بات سیکھی کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے چاہے یہ خواہشات پر پابندیاں لگائے چاہے ہمارے مفادات سے ٹکرا جائے تلخی آ جائے جھگڑے ہو جائیں لیکن اللہ کے نفس وسلم کو ہی ہم نے بڑا ماننا ہے دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی اس رکوع میں اور وہ کیا ہے کہ نفس کی اتباع بعض دفعہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اور مسلحت پسندی کی زندگی گزارنے میں سب سے قیمتی چیز کھو دیتا ہے اور وہ چیز ہے سرات مستقیم جس کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں دن سرات المستقیم یاد رکھیے کہ سرات مستقیم پہ چلنے والے نفس کے غلام نہیں ہوتے مصلحتوں کے دل دادا نہیں ہوتے اس راستے پہ چلنے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات پہ پابندی لگانی پڑتی ہے اس کو اپنی سوچ کا رخ بدلنا پڑتا ہے اور اللہ کے دین کو اپنی خوشی بنانا پڑتا ہے ایسے ہی لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ کل رب کے پاس رحمتیں پائیں گے اور ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ سے خیر ملے گی دعا مانگی اپنے لیے اے اللہ مجھے نفس کی غلامی سے بچا اے اللہ مجھے خواہشات کی غلامی سے بچا اے اللہ مجھے تیرے رسول کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق دے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر لے جن پہ تیرے انعام ہے اے اللہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھانا اے اللہ صدیقوں کے ساتھ اٹھانا اے اللہ شہداء کے ساتھ اٹھانا اے اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے دے کہ جو لوگ واقعی کل تیری جنتوں کے وارث ہوں گے اے اللہ دنیا میں بھی وہی کام کرنے کی توفیق دے کہ جو تیرے راستوں پہ چلائیں اور تیرے ہی کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں پورے شعور سے آمین کہیے گا کوئی زبردستی نہیں دل سے سوچئے پھر آمین کہیے ورنہ بات نہیں بنے گی اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے رکو نمبر سات کو دیکھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا خذو خزرکم فانفرو سباتن او انفرو جمیع اے ایمان والو آپ کے اندر کوئی حرکت ہوتی ہے اس لفظ کو سن کے اے ایمان والیو اے ایمان والو کتنی پیاری پکار ہے نا جو مالک بار بار دیتا ہے ہم اتنی دفعہ یہ لفظ سنتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لفظ اہم نہیں رہتا بے دہانی میں سنتے ہیں اس لیے کہ ابھی اس کی قدر نہیں معلوم لیکن کل قیامت کے دن ہوگی تو اس شعور کو بیدار کر کے اب سنیے اس رکو کو اے ایمان والو اپنا اسلحہ سنبھالے رکھو پھر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت یا اکٹھے نکلو اور یقیناً تمہارے میں وہ بھی ہیں یقیناً تم میں وہ بھی ہے جو نکلنے میں دیر لگاتا ہے پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا کہ جب میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا اور اگر تمہیں اللہ کے فضل میں سے مل جائے تو ضرور کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ محبت کا ہے ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا پھر میں عظیم کامیابی حاصل کر لیتا پھر چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ قتال کریں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے پھر قتل کیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے تو ان قریب ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں پھر تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے یہ ہے رکو نمبر سات اس کا عنوان ہے اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی فکر کرو ایسے لگتا ہے کہ عرش کے پار سے مالک رحمان کی محبت بھری پکار ہے کہ لوگوں جس دنیا میں تم آ کے جی رہے ہو یہ امتحان کی جگہ یہاں عمل کی آزادی ہے آزادی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شرارتیں کرنے والوں کو بھی موقع دیا کہ وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کریں وہ ظلم کریں گے لیکن ایمان والو تم نے ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بننا تم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے چکنہ رہنا ہے توکل کے نام پہ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر نہیں رکھنا کہ اب تمہیں کسی ساحری تیاری کی ضرورت نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمان جب تک شعور سے جیتے ہیں دشمن ان سے ڈرتے ہیں لیکن جب دشمن کے ہاتھوں میں انسان کٹ پتلی بن جائے تو پھر ہمیشہ ہی اپنے دفاع کو غیروں کی نظر میں کر دیتے ہیں کیا آپ کو کبھی اس پہ حیرت نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان اپنی حفاظت کی ذمہ داری ایک غیر مسلم کو دے دے اس کے ہتھیار آئیں تو ان کی مرضی سے آئیں ان کی جنگی پالیسیز بنے تو ان کی مرضی کی بنے اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر اپنی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے دوسری چیز اس رکوع میں ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا جو عموماً سب طرف ہوتا ہے اللہ کا راستہ چھٹنے لگتا ہے اور نتیجے میں دنیا بڑھنے لگتی ہے اگلی چیز اس رکوع میں جو تھی وہ کیا تھی کہ دنیا کے وہ خطے جہاں اسلام کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے ہم نے ان کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا ہے آئیے ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا کے کسی خطے میں جو لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما اللہ تو نے قرآن پاک میں ان کا کال نقل کر دیا ربنا اخرجنا من هذه ذہی الظالم کریتی اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ تو اپنی طرف سے ہماری مدد فرما اے اللہ یہی دعا ہم بھی کرتے ہیں یا اللہ آج ہم کتنے بے حص ہو گئے ہمیں اپنی دنیا کے معاملات میں اتنا ہم نے مگن کر دیا خود کو کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کا درد بھی نہیں آتا اے اللہ بہترین کھانے کھاتے ہوئے ان لوگوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ جو مٹی کھا رہے ہیں جو اپنے ان پیٹ کو بھرنے کے لیے نہ جانے ایسی چیزیں پیٹ میں ڈالتے ہیں کہ جو فائدے سے زیادہ ان کو نقصان دے یا اللہ مدد فرما یا اللہ جہاں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ ظالموں کے ہاتھ روک لے یا اللہ اسلام کی قیمت جو لوگ دے رہے ہیں اپنے خون سے یا اللہ اپنے جسموں پہ چوٹے کھا کے ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہ کرنا یا اللہ جتنا نا حق خون بہ رہا ہے یا اللہ اس کے وبال میں یا اللہ لوگوں کو نہ پکڑنا ہمیں نہ پکڑنا ہدایت دے یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ لوگ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو اسلام کا پیغام پیش کر سکیں یا اللہ اسلام جو امن اور صلح کا دین تھا یا اللہ جو خوبصورت دین تھا ہم نے اس کی خوبصورت تعلیمات چھپا لی نتیجے میں لوگوں نے ہمیں ہی مارنا شروع کر دیا اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ شیطان کی چالوں سے بچا یا اللہ شیطان کے ساتھیوں سے بچا یا اللہ ہماری زندگی سے ہر اس چیز کو نکال دے جس کی وجہ سے شیطان کا غلبہ ہمارے اوپر زیادہ ہو جائے اے اللہ تو ہمیں اس جہنم سے بچا یا اللہ جو منہ کھول کے کھڑی ہے یا اللہ ہمیں اس جنت میں داخل کر دے کہ جس کو ہم نے اپنے عملوں سے اپنے سے بہت دور کر دیا ہے یا اللہ شیطان کی دوستیوں سے بچا یا اللہ دین اور دین والوں کی دوستیاں ہماری زندگی کے اندر عام ہو جائے یا اللہ دین کے نام پہ بغض اور کینوں سے بچا یا اللہ ہماری مدد فرما آمین ان کو کبھی بھی میں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا کریں یہ دعائیں آپ کا تعلق آپ کے مالک سے جوڑیں گی آپ کے رب سے جوڑیں گی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنی آسانیاں فرمائے گا کوئی اچھی سی دعا سنوائیے فرحانہ میرا دل چاہ رہا ہے کل ایک نسرین نے بہت ہی پیاری رات کو دعا لگائی ہوئی تھی روم میں میں سن رہی تھی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت ہیں لیکن کوئی بھی تھوڑی سی دل چاہ رہا ہے کہ دعا مانگے ہم لوگ جی رکو نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں آٹھ ہی ہے نا کبھی اگر میں کوئی ایسی چیز مسٹیک کروں تو ضرور بتا دیا کریں بعد میں تاکہ پھر وہ فوراں ہی میک اپ ہو جائے چلیے جی اعصب اللہ من الشیطان الرجیم علم تر الذین قیل لہم کفو ایدیکم واقیم الصلاة وآت الزکا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرتا ہے جسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ خوف اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کیا کیوں نہیں ہمیں قریب کی مدت تک تو نے چھوڑے رکھا آپ کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرے اور تمہارے ساتھ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر تمہیں نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں میں آپ کی کہی ہوئی بات کے خلاف آپس میں مشورہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو آپس میں مشورہ کرتے ہیں پھر ان سے اعراض کرو اور اللہ پر توکل کرو اللہ تعالیٰ ہی کا کافی ہے کیا پھر وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے اور جب ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی تشخیر کرتے ہیں یعنی اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول کی طرف یا اپنے میں سے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو یہ ان لوگوں کے علم میں آتا جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے پھر اللہ کی راہ میں لڑو تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں مومنوں کو آپ رغبت دلاتے رہیں امید ہے کہ اللہ انکار کرنے والوں کا زور توڑ دے اور اللہ تعالیٰ لڑائی میں سختی کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا تو اس میں سے اس کے لیے بھی حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب لوٹا دو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے یہ تھرکو نمبر آٹھ اس کا عنوان ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اس کی سچائیوں کی ایک دلیل ہے ایک ایک لفظ سچائی پہ مبنی ہے اس رکوع میں ہم نے جو مختلف چیزیں دیکھی اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کے مطابق احکامات بدل جاتے ہیں مکہ میں تھے مسلمان ظلم و ستم کو سہتے اور جب جوش آتا تو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اللہ کے نبی اجازت دیجئے ہم بھی ذرا ان کو جواب دے دیں دے سکتے تھے بہادر لوگ موجود تھے لیکن حکم کیا تھا کفو ہو ہاتھ روک لو ابھی وقت نہیں آج ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے ابھی تمہارے اوپر کافر کفر کا غلبہ ہے تم ابھی دبے ہوئے ہو لیکن پھر مدینہ میں آنے کے بعد حالات بدل گئے تو اس سے پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام کسی جامد چیز کا نام نہیں حالات کے مطابق جیسی اسٹریٹجی ممکن ہو وہ اختیار کرنی چاہیے دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ دشمنوں کے زور کو توڑنے کے لیے نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے جب ہم دشمن کا کچھ بگاڑ نہ سکیں تو عموماً اس وقت یا تو چند جذباتی جملے بول کے اظہار کیا جاتا ہے بعض دفعہ اللہ کو جوش دلایا جاتا ہے کہ اللہ تو آ اور اپنی مدد کر یعنی مدد کرنے سے مراض ہے کہ ان کو پکڑ اسی طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں حالانکہ صحیح عمل کیا ہے کہ مسلمان اگر اپنے ارد گرد ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو پھر ان کو اپنی نمازوں اور اپنے فرائض کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی مدد آئے میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ کوئی یعنی دیندار صاحب ہیں اور بہت ہی زیادہ برائیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس بات پہ ذکر کر رہے تھے اور رو رو کے جیسے ایک دعا کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ اب تو تو آ جا اب تو تو آ جا اور وہ کہنے لگیں کہ یعنی ان کی دعا بڑی پر درد سی لگ رہی تھی کہ لوگوں کی برائیوں پہ کیا نہ جانے ان کے دل میں کیا نیت تھی اور وٹ ایور اور کہتے ہیں کہ اس کے ہی ایک چند دن کے بعد پھر پاکستان میں جو دو سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو وہ آیا تھا تو جن کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو ان کی انٹرپریٹیشن تھی کہ ان اس عالم نے یا ان دین والوں نے خود اللہ کے عذاب کو بلایا کیونکہ اللہ جب کسی بستی پہ آتا ہے تو وہ تو پھر اپنی پکڑ کے رنگ میں آتا ہے تو بہرحال ہمیں ایسی جذباتی باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے بعض جگہ میں ایک بہت ہی یعنی کم علمی کی بات دیکھتی ہوں پاکستان کی دیواروں پہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے کچھ ملکوں کے نام لے کے کہا جاتا ہے اللہ فلاں ملکوں کو تباہ کر دے فلاں کو ڈبو دے فلاں مرد آباد میں سوچتی ہوں کہ جب لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں تو کیا وہ وہاں موجود ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں ہو سکتا ہے کسی دیندار کی ایسی جذباتی بد دعا کے اوپر اللہ کی پکڑ آ ہی جائے اللہ کی آزمائش آ جائے تو وہ سارے بھی تو وہاں جائیں گے نا جو اسلام کا نام لیتے ہیں جو مسلمان ہیں تو انسان کو سوچ سمجھ کے دعا مانگنی چاہیے آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک معتدل شخصیت پیدا ہونی چاہیے دیکھیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں دشمن کو بد دعا دیتا ہے انسان تو بعض دفعہ اس میں کچھ دوست بھی پستے ہیں تو لہٰذا عقیم الصلاح و آت الزکا اگلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی کہ اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے لوگوں کے ڈر کی نسبت کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو جواب دہی کے لیے تیار کرتا ہے جبکہ لوگوں کا ڈر جو ہے انسان کو مزید بزدل کر دیتا ہے پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے میں جو دیکھی وہ کیا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے کل نفس آفزنزا اکت الموت جس زندگی کو بچانے کے لیے انسان ایسے کام کرتا ہے تو کیا پتا کہ وہ زندگی کس لمحے ختم ہو جائے کیوں نہ یہ موت اس راستے میں آئے کہ جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہو تو لہٰذا موت سے بچنے کی بجائے موت کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے دوائیں کھا لیں اپنے آپ کو انڈر یعنی انڈر کنسیڈریشن رکھ لیں ڈاکٹرز پہ جائیں اپنے آپ کو چیک کرواتے رہیں اس سے موت نہیں جائے بچے گی موت آنی ہے ہاں کرنا کیا ہے کہ موت کے بعد کی تیاری یہی ہے وہ پیغام جس سے آج کے مسلمان کو دوبارہ متعارف کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ زندگی بچانے کی تو بہت سی باتیں ہیں لیکن بعد والی زندگی کے لیے کیا ہوگا اس کی فکر کچھ کم ہے پھر اگلی چیز اس کے اندر جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کی کتاب میں قربانی والے احکامات آتے ہیں تو وہ لوگ جو مصلحتوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بکھرتا ہوا دکھتا ہے لہٰذا وہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کمزوریوں کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں تنقید کرتے ہیں دینداروں پہ دین پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے بچنا ہے جب انسان عمل نہیں کرتا نا تو دوسروں پہ تنقید کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ناقد قسم کے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو یہ اور اس کو وہ ایسے لوگ ایک خاص حد تک تو آپ برداشت کر سکتے ہیں ان کی باتوں کو لیکن ان لوگوں سے نبٹنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کام کی ذمہ داری ان کو دے دیں آپ کو بہت اعتراض دکھ رہے ہیں نا چلیے ذرا آپ کیجیے آج ایک دن کے لیے آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد وہ تنقید نہیں کریں گے پھر اگلی چیز اس حصے میں ہم نے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ انسان رات کی گھڑیوں میں ہی چھپ کے کسی کے خلاف کوئی باتیں کیوں نہ کر رہا ہو اللہ اس کو دیکھ لیتا ہے یہاں ان محفلوں کا ذکر تھا جو اللہ کے نفس وسلم کے خلاف سجتی تھیں اور راتوں میں میٹنگز ہوتی جس میں آپ کے زور کو توڑنے کی کوششیں کی ہیں آج وہ میٹنگز کرنے والے موجود نہیں ہیں لیکن اللہ کا دین موجود ہے تو لہٰذا ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے اس میں کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے سے تو لوگ نہیں رکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں ایسی باتیں کہنے والوں کا زور جو ہے وہ ٹوٹتا رہے گا پھر ایک اور چیز اس حصے میں بہت ہی زیادہ ہمارے عمل سے متعلق ہے وہ کیا ہے افواہ سازی بعض لوگ سنی سنائی باتیں پھیلا دیتے ہیں اور نتیجہ کیا ہے کہ اس سے افواہیں پھیلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وہ ازا جا اہم الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ الخوفی بِهِ بھی کیسے لوگوں کو کوئی اچھی یا بری بات پہنچتی ہے فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ افواہیں کسی بھی معاشرے کا خون نچوڑ لیتی ہیں بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات اس طرح سے پھیلا دی جاتی ہے کہ وہ بات ہوتی تو نہیں لیکن سنتے سنتے آگے پھیل جاتی ہے آج ہمارے معاشرے بھی اسی کی زد میں ہیں غلط بات ہو یا صحیح بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دینا اسی چیز کو کرواتا ہے تو لہٰذا اپنی زندگی کا عمل بنائیے عمل نکالیے اپنے لیے کہ میں نے کبھی سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی اب دیکھیے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے بعض لوگ ہر وقت اپنے آپ کو طوطا بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں بعض لوگ ہر وقت اپنے آپ کو کوئی میڈیا کا نمائندہ سمجھتے ہیں کوئی رپورٹر سمجھتے ہیں آپ سوچیں ذرا اپنے بارے میں جب میں کوئی بات سنتی ہوں تو فوراً میرے اندر کیا ریئیکشن ہوتا ہے چند ریئیکشنز نوٹ کریں اور پھر اس میں جو آپ کے اندر آتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹیکل کریں نمبر ون میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ اگر یہ خبر یعنی بری خبر سنی ہے تو کیا میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ یہ جھوٹی ہو دوسری بات میں انالیسس کرنے لگتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا اس کا سبب دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں تیسری چیز ہے میں فوراً اپنی دوست کو فون میں لانے لگتی ہوں کہ اس کو یہ خبر دے دوں چوتھی بات میں اس پہ ری ایکشن میں آ کے کچھ جملے بولنے لگتی ہوں اس شخص کو سناتی ہوں جو میرے پاس ہوتا ہے یا پھر میں مطمئن ہو کے اصل بات کو اللہ کی طرف پلٹاتے ہوئے اپنے کام میں لگ جاتی ہوں یہ سوچ کر کہ اگر یہ بات سچ ہے تو خود ہی دوسروں کو پتہ چل جائے گی اور اگر یہ جھوٹی ہے تو میں جھوٹ کی گواہ کیوں بنوں ان سب میں سے آپ اپنا ری ایکشن نوٹ کیجیے اگر آپ اس میں سے آخری درجے پہ ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی خبر آپ سنتے ہیں اس کو سننے کے بعد آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اگر مسلمانوں کے بارے میں کوئی بری خبر سنی تو دعا کیجیے اس خبر کے جھوٹا ہونے کی تمنا کریں انالیسس کریں ایسا کیوں ہوا لیکن ہرگز اور ہرگز اس خبر کو کسی دوسرے بندے تک نہ پہنچائیے کیونکہ اگر وہ سچ ہے نا تو وہ ایک سے آپ نے ابھی سنی ہے دو ابھی پھر آپ کو فون کریں گے آپ نہ آگے بات کریں قرآن پڑھنے والوں کا مزاج مختلف ہونا چاہیے بعض دفعہ انسان اپنے کاموں میں بزی ہوتا ہے اور وہ اس بات کو اہم سمجھ لیتا ہے کہ اس کا کام ہی اس کا اس وقت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف وہ توجہ کرے ایسے بامقصد انسان کو اگر آپ کوئی بھی خبر سناتے ہیں تو وہ بہت ریئیکشنری نہیں ہوتا اپنے کام میں لگ جاتا ہے بہت ہوا تو ایک دعا کر دی ہلکا سے ایک اندیشہ ہوا اور کام چل پڑا لیکن وہ لوگ جو فارغ ہوتے ہیں ہاتھوں سے نہیں ذہن سے فارغ الذہن لوگ بات کو سن کے فوراً آگے پھیلا دیتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بھی ہراس پیدا کرتے ہیں اور دوسرے بھی ایسی خبریں اکثر ملتی ہیں الحمد للہ نہ بھی وقت ملے تو دوسروں سے ہی خبریں پتہ چل جاتی ہیں ایک دفعہ میں ایسی کسی کام میں تھی اپنی کلاس میں تھی غالباً یہ کیا بیچ میں کسی کے بار بار فون آ رہے تھے اور ظاہر ہے کہ میں نہیں لیتی لیکن جب میں نے دیکھا کہ بہت ہے بیچ میں میرے پاس ایک بریک بھی ہوئی تو ایک دم یعنی میں نے سوچا کہ اللہ خیر کرے جو اتنا فون آ رہا ہے تو فون سنتے ہی یعنی جو خبر دی گئی وہ واقعی ایسی تھی کہ اگر میں قرآن پڑھنے والی یا پڑھا نہ رہی ہوتی تو میں بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی یعنی بہت ہی ایک خراس والے انداز کی خبر تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ فلان شہر جب وہ پورا زمین میں دھس رہے اور ڈوب رہے اور گر رہا ہے اور بٹرس یعنی کچھ اس طرح کی باتیں اور ایک سے زیادہ لوگوں سے یہ بات ملتی ہے تو ایک دم جب بندہ سنتا ہے تو جو خبر جس انداز میں دی گئی مجھے ایسے لگے کہ ابھی جہاں میں کھڑی ہوں یہ زمین میں جائے گا اور ہم سب اندر دھنس جائیں گے کہ شہر زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا ہے اچھی بات ہوتی ہے کسی کو کسی بات کی خبر دینی لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا انداز اور ہمارا تحمل کیا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سے دعا کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اب جیسے ابھی یہاں دیکھیں ہیری کینز کی خبریں ہوتی ہیں یا فلان تھنڈر اسٹوم آ رہا ہے اس کو سن کے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کیا ہم اخباری نمائندے بن جائیں نہیں اللہ سے دعا مانگے جائیں نماز پہ کھڑے ہو جائیں مدد طلب کریں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ اگر یہ بات ہے تو اس میں تو بے گناہوں کو نہ مارنا اور لائک دس اس طرح کی بات کریں لیکن بہرحال افواہ سازی سے بچنا چاہیے یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی ہے نا جو آفات کی انسانی معاملات میں بھی ہم بہت افواہیں پھیلاتے ہیں کوئی آپ سوچیے ذرا کو مجھے مثال دیں کہ عموماً کون سی بات ہے جو لوگ بہت جلدی آگے کرتے ہیں جی ادھر سے کوئی بتائے جی آپ شگفتہ کوئی فوت ہو گیا دیکھیے کچھ خبریں ایسی نا جو سچ خبر ہے اگر یقین ہے کہ ہو گئی ہاں جی اور تمہیں پتہ ہے فلاں کی طلاق ہونے والی ہے فلاں کی بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے بھئی آپ کو کیا لگے آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے تو اس طرح کی باتوں سے یعنی میں نے شاید آپ کو پہلے سنایا کہ ایک جگہ کہیں کس کا رشتہ ہو رہا تھا تو پورا رشتہ ہو گیا اور ایک دم وہ رشتہ ٹوٹ گیا جو کسی نے بیچ میں آ کے بات ایسی کر دی اور کس بنیاد پہ ٹوٹا کہ وہ کہتی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لڑکی کو ٹی بی ہو گئی ہے اب ٹی بی آپ کو پتہ ہے ٹیوبر کلوزز جو یہ سانس کی کوئی بیماری ہوتے ہیں تو کہیں رشتہ ہوا ہوا تھا لڑکے والوں کو کسی نے آ کے خبر دی کہ لڑکی کو ٹی بی ہو گئی ہے تو اب جب لڑکے والوں نے سنا تو ان کو آیا کہ ایسا ہم کیوں کریں انہوں نے رشتہ توڑ دیا پھر بعد میں جب حقیقت کھولی تو وہ ٹی بی نہیں تھی وہ بی ایڈ کیا تھا لڑکی نے جس نے یہ خبر سنی وہ کسی نے یہ سنا کہ وہ لڑکی بی اے بی ایڈ ہو گئی ہے یقین کریں یہ میں نے واقعہ سنا کسی کا کہ B A B Ed B Ed ہے وہ جس نے سنا اس نے بی اے بی ایڈ کو ٹی بی سمجھا اس نے ایک سے دوسرے پہ بات کی دوسرے کو تیسرے کی اور ہوتے ہوتے وہ بات لڑکے کے گھر والوں میں گئی اور رشتہ ٹوٹ گیا یہ مجرم ہے نا ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کیا دعا کرنی چاہیے اس وقت اپنے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان پہ قابو کرنا کرنے کی توفیق دے جس بات کو سنیں کم از کم اس کے بارے میں دس بار سوچیں کیا یہ بات مجھے آگے کرنی چاہیے پہلی بات دیکھیں چین نہیں پڑتا مجھے پتہ ہے کہ کچھ طبیعتیں اتنی بوجھل ہوتی ہیں ان کو چین نہیں وہ خود اندر سے بھی تھریل ہو چکے ہوتے ہیں مطمئن ہو کے بیٹھیے جو ہوگا سب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا جو خبر سچی ہے وہ آپ بھی سن لیں گے جھوٹی ہے تو آپ کی سنائیں لیکن کچھ لوگوں کے اندر تھرل ہوتا ہے وہ کیا کریں میں ان کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گی کہ آپ نے کوئی خبر سنی ہے اور آپ بے چین ہیں دوسروں کو سنانے کے لیے تو نمبر ون پہلی چیز آپ کیا سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ خبر جھوٹی ہو یہ چیک لسٹ بنا کے اپنی فریج پہ لگا لیں یا کمپیوٹر پہ لگا لیں جہاں آپ کی نظر پڑے تاکہ پھر آپ اس کے مطابق اپنا علاج کر سکیں ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو پھر جب یہ خبر جھوٹ ہوگی تو جس کو میں بتاؤں گی مجھے اس کی نظروں میں شرمندہ ہونا پڑے گا پہلی بات پھر دوسری بات آپ اس میں یہ لکھیے کہ جو بات میں منہ سے نکالنے والی ہوں فرشتہ اس کو لکھ لے گا اور یہ ایک وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو مجھے جنت سے دور کر کے جہنم میں ڈال دیں پھر ایک روایت جو بڑی پیاری ہے جو مجھے لگتا ہے اس موقع پہ فائدہ دے گی اور وہ کیا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بل موری قذیبہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے پھر ایک اور یہ یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے کہ کیا میں جھوٹی کہلانی چاہوں گی سنی سنائی بات آگے کر رہی ہوں پھر ایک اور چیز جو آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ کہہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا مجھے یہ بات نہ پتہ ہوتی تو پھر میں کسی کو کیسے بتاتی اب پتہ چل گئی ہے تو مجھے صبر کرنا پھر ایک اور اپنے لیے ٹپ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب ایسی چیز ہو تو آپ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں پھر ایک اور ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ وقت دیں ٹھیک ہے میں بے چین ہوں یہ بات دوسرے کو سنانے کے لیے دس منٹ بات کروں گی ٹین منٹ کا ٹائم لے لیں خود سے آپ دیکھیں گے کہ ٹین منٹ لیں گے نا تو پھر آپ وہ نو منٹ جھڑک اپنے آپ کے ساتھ جو جنگ کریں گے نا انشاءاللہ اگلی خبر سننے کے بعد آپ پندرہ منٹ کے بعد بات کریں گے اور اس طرح اپنا ٹائم بڑھائیں اچھا آپ یہ بات میں بیس منٹ کے بعد کسی کو بتاؤں گی ہو سکتا ہے اس بیس منٹ میں آپ بھول ہی جائیں پھر آگے سے آگے آگے سے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر جذب ہوگا لیکن یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے کیا دے اسی سے دیکھیے اسکینڈل پیدا ہوتے ہیں اسی سے کسی معاشرے کا سکون اور چین جو ہے وہ چلا جاتا ہے اگلی چیز اس میں ہم نے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ اچھی بات کی سفارش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ جس نے کسی کو اچھے کام کی طرف مائل کیا وہ اس کا بھی حصہ پا لے گا جو کہ اس دوسرے شخص کو ملے گا تو اپنی عادت بنانی ہے اچھے کام کی سفارش ضرور کریں اور سب سے اچھی سفارش تو یہی ہے کہ کسی کو اللہ سے جوڑ دیں رب کی بات اس تک پہنچا دیں پھر اسی طرح اپنی زندگی میں عمل لکھیے کہ کبھی غلط بات کی سفارش نہیں کرنی ہم عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں کی سفارشیں کرتے ہیں بڑی سفارشیں تو عدالتوں میں ہوتی ہیں اس کی ضرورت تو شاید ساری زندگی میں کسی کو ایک بار پڑھے یا نہ بھی پڑھے لیکن چھوٹی چھوٹی سفارشیں ہم کرتے رہتے ہیں اور وہ کیا ہے مسجد میں گئے افطاری میں کھانا بٹ رہا ہے دیکھا کہ اپنی دوست کھڑی ہے بانٹنے کے لیے تو اس سے کہا اچھا اچھا مجھے تھوڑا زیادہ ڈال دو یہ میرے بچے کو بھی ڈال دو اس کے لیے بھی ڈال دو یہ سفارشیں ہوتی ہیں نا قانون شکنی کر کے آپ اگر کوئی فائدہ لیتے ہیں تو وہ درست بات نہیں ہوگی میں محسوس کرتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم لوگ روزے رکھنے کے باوجود بھی دل کے روزے نہیں رکھتے ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو کم از کم آٹھ دس گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد ایک بندے سے مطلوب ہے اور وہ باتیں تو انشاءاللہ اب ہم منڈے کو اپنی بک شروع کریں گے اس میں رمضان کے بارے میں بات ہوگی لیکن سر یہاں بات آ گئی کبھی کسی سے اپنے تعلقات کو پیش کرتے ہوئے کسی کو زیادتی کرنے کے لیے مائل نہیں کرنا کہ چونکہ تم مجھے جانتی ہو تو تمہیں مجھے لائن سے بریک کر کے پہلے ہی دے دو اور دس اینڈ دیٹ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کرے پھر ایک اور چیز جو اس میں ہم نے سیکھی وہ سلام کرنے میں پہل اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں اور اصل میں سلام وہی پہلے کرتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے اور دل کا بڑا ہونا ہی انسان کو اللہ کی نظروں میں بڑا کرے گا تو بڑی محبت سے اپنے لیے اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ میرے اخلاق کو سنوار دے میرے اندر سے تمام ایسی عادات کو نکال دیں جو مجھے تیرے دین کے کام کرنے سے روکے ہوئے ہیں یقین کریں بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہماری طبیعت کی اور ہمارے بڑی بڑے ارادوں کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ ایسے لوگوں سے اپنے کام نہیں کرواتا جن کے اندر اخلاقی برائیاں ہوں جو ایسی نفسہ نفسی کا شکار ہو آپ کے اندر جب تک سکون نہیں اترے گا نا آپ باہر والوں کو سکون کا پیغام نہیں دے سکتے آپ خود اگر لوگوں کی باتیں سن کے برداشت کرنے والے تحمل والے نہیں بنتے تو کل اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک بھی آپ اس طرح نہیں پہنچا سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس رکوع میں بہت ساری اخلاقی برائیوں کی نشاندہی تھی تو محبت سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے ہمارا کریکٹر اچھا کر دے اے اللہ ہمارے دلوں میں وسعت ڈال دے ہم ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنے والے نہ بن جائیں اے اللہ ہمیں ہر معاملے کی تحقیق کرنے والا بنا یا اللہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے کرنے سے ہمیں بچا اے اللہ ہمیں برے کاموں کی سفارش سے بچا اے اللہ ہمیں اپنے تعلقات کی بنیاد پہ کسی کو زیادتی اور ظلم اور ناانصافی کرنے سے بچا اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو اچھے کام کی رغبت دلا سکیں ان کو سفارش کر سکیں کسی اچھے کام کی اے اللہ ہمیں سلام کو بڑھانے میں یا علامہ سلام میں پہل کرنے والا بنا ہمارے دلوں کے اندر اتنی وسطیں ڈال دیں کہ ہم اپنے دل کے کینے اور بغض کو دبا کے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ معاملہ کر سکیں آمین سم آمین آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر نو کو فما لکم فی المنافقین فیتین واللہ ارکسہم بما کسبو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا ہے کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا کاش تم بھی انکار کر دو پھر تم سب برابر ہو جاؤ پھر تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں پھر اگر وہ مو موڑے تو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جو ایسی قوم سے جڑے ہوئے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں جن کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے اور اگر اللہ چاہتا تو ان تم کو ان پر اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں پھر تم سے جنگ نہ کریں اور صلح و سلامتی تمہاری طرف پیش کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی سبیل نہیں رکھی ان قریب کچھ دوسرے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف لایا جاتا ہے تو اس میں پھیر دیے جاتے ہیں پھر ایسے لوگ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے سامنے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ ان کو قتل کرو اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے یہ ترکو نمبر نو اس کا عنوان ہے اللہ تمہیں ان پر مسلط کرے گا پھر سلیش ڈال کے لکھیے اپنے اندر وسعت پیدا کرو اس رکوع میں انسان کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ جب ان کوئی بندہ اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں بار بار ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں اس کی جانچ ہوتی ہے کیا وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں مت سوچیے کہ ایک دفعہ کا پڑھنا لا الہ الا اللہ ہمیں موت تک کے لیے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے مسلمان ہونے کے بعد بار بار ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں اس بات کی جانچ پرکھ ہوتی ہے کہ کیا یہ اپنے اس فیصلے میں سنجیدہ ہے کیا اس نے مائنڈ چینج تو نہیں کیا یہ اس بات کو ابھی بھی اپنی پرائرٹی بنا کے رکھنے والوں میں سے ہے کہ نہیں ہے اسی سلسلے کا ایک امتحان ہجرت کے نام پہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی راہ میں جب دنیا کے فائدے اور مصلحتیں نظر آئیں رکاوٹ بن جائیں تو کون ہے جو اپنے فائدوں اور مصلحتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھ جائے ایسے راستے میں کبھی گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کبھی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے کبھی اسٹیٹس کو چھوڑنا پڑتا ہے کبھی اپنی پسندیدہ زندگی کے طریقے کو چھوڑنا پڑتا ہے اگر ایسے وقت میں کوئی بندہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دے تو ایسے بندے کا رب سے تعلق بنتا ہے ایسے ہی بندے کو پھر اب اپنا بندہ کہتا ہے لیکن ان مشکلات کے وقتوں میں اگر کوئی شخص فائدوں اور مصلحتوں سے چپکا رہے اسلام کو چھوڑ دے رب کے تعلق کو چھوڑ دے تو ایسا بندہ دن بہ دن کمزور ہوتا ہے پھر اس کے اندر سے صلاحیت چھننے لگتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ وہ اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا دل گھٹ جاتا ہے یہی ہے کلّہ بلران علا قلوبہم دل کھٹنے لگتے ہیں تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب دین کے سخت تقاضے ہمارے سامنے آئیں دین کسی چیز کا مطالبہ کرے تو ہم نے مصلحتوں سے اور فائدوں سے اوپر اٹھتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھنا ہے قربانیوں والا دین اختیار کرنا ہے کبھی بھی اپنی خواہشوں کو اللہ کے دین پر فوقیت نہیں دینی ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس بات کے نمائندے ہیں کہ اصل کامیابی انہی کی ہے یہی فائدے پائیں گے جو عنوان آپ کو دیا اس پہ غور کیجیے گا اللہ مسلمان کو مسلط کرے گا دوسروں پہ شرط کیا ہے کہ مسلمان پہلے اپنے نفس پہ تو غلبہ پائے ہم دشمنوں پہ غالب آئیں گے کب جب اپنے نفس کے اوپر غالب ہوں اپنے اندر کے شیطان کو جب ہم زیر کر لیتے ہیں تو باہر کے دشمن تو پھر بہت ہی چھوٹی چیز ہیں ان کے ساتھ قابو پانا کوئی بہت بڑی بات نہیں رہتی دعا مانگیے اے اللہ مجھے میرے نفس پہ غالب کر دے اے اللہ جب میرے دین کے امتحان کے طور پہ میرے اوپر آزمائش آئے تو مجھے استقامت دینا اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں لیکن ذرا سی جانچ ہو جی، ذرا سا امتحان آ جائے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں اصل میں اللہ تو اس وقت آزما رہا ہوتا ہے کہ میں اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہوں اور ایسے وقت میں اپنے آپ کو پیچھے کر لینا اس بات کا اظہار بن جاتا ہے کہ میں ابھی سنجیدہ نہیں ابھی میں نے لا الہ الا اللہ زبان کی نوک سے کہا ہے ابھی یہ دل میں نہیں گیا اے اللہ تو ہمیں اس قلمے کو دل کی گہرائیوں سے کہنے والا بنا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جو لوگ پہلے نفس پہ قابو پائیں اور پھر اپنے ارد گرد کے ماحول پہ قابو پا سکیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے تقاضوں کو نبھانا آسان کر دے ہر وہ چیز جو میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس پہ عمل کروں اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو آسانیوں میں بدل دے آمین آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر دس وما کان علی ممنی این یق علم خطہ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اسے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اس حال میں کہ وہ خود مومن تھا تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے تو اس کے وارثوں کو خون بہا ادا کیا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے پھر جو کوئی نہ پائے تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو تم دنیا کی زندگی کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے مومنوں میں سے بغیر عذر کے بیٹھنے والے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرنے والوں کو درجوں میں فضیلت سے نوازا ہے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم والی فضیلت دی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے درجات مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور اہم فرمانے والا ہے یہ تھرکو نمبر دس اس کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں سے اللہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اس رکوع میں جو باتیں ہم نے دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے کہ وہ اس کی جان کا احترام کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر کے ایک معاشرتی جرم کرتا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان کی جان ہی نہیں لے رہا وہ دن میں پانچ نمازوں کو قتل کر رہا ہے وہ سال میں تیس روزوں کو قتل کر رہا ہے وہ نیکی کے کئی مواقع کو قتل کر رہا ہے جو اس مومن کی وجہ سے ہونے والے تھے تو لہٰذا ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ نے لانت برسائی کہ جو کسی کو قتل کر دے ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے آج اگر اس بات پہ بات کریں تو مسلمان کا خون کتنا سستا ہو گیا مسلمان مسلمان کی گردن کاٹتا ہے آج حکومت کے نمائندے ہوں یا کسی بڑی جائیداد کا مالک کوئی جاگیردار ہے دس پندرہ لوگوں کا قتل تو کوئی بڑی بات ہی نہیں کل قیامت کے دن جب گردن پہ مسلمان اور ایمان والوں کے قتل ہوں گے تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی بے رحمی کی انتہا ہوتی ہے جب انسان اپنے کسی ذاتی فائدے کو پانے کے لیے قتل کرے بعض دفعہ ایسے معاملات بڑے لوگوں کی کنسٹڈی میں ہوتے ہیں تاکہ لوگ ایسے معاملات میں الجھے رہیں اور ہمیں اپنی من موجیاں کرنے کی مہلت مل جائے تو دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے کہ جہاں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے جہاں مسلمان مسلمان کا قتل کرنے کو تیار ہو چکا اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما پانی کی طرح خون بہہ ہے غیر مسلم تو مارتے ہی ہیں لیکن مسلمان کے مسلمان سے قتل کی وارداتیں عام ہیں اخبار کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو سینکڑوں قتل کی خبریں ایک ہی صفحے پہ مل جائیں گی اللہ تعالیٰ سمجھ دے میں سوچتی ہوں کہ اتنا مسلمان کیوں مرتا ہے وجہ کیا ہے کہ قرآن نہیں پہنچا ایک قتل کی سزا پتہ چل جائے انسان کو شعور کے ساتھ تو کیا وہ کسی کو مار سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے وجہ کے لیے لوگوں کو قتل کیے جاتے ہیں سیاسی قتل عام ہیں اور اب تو جو اس وقت کا نیا ٹرینڈ ہے وہ مذہبی قتل ہے مسجدوں میں قتل وہ لوگ جو مسجد میں نماز کے لیے آئیں اگر آپ ان پہ گولی چلاتے ہیں وہ لوگ جو رزق حلال کمانے کے لیے بازاروں میں بیٹھے ہیں آپ کی اگر گولی چلتی ہے تو یہ اسلام تو نہیں ہے اسلام تو انسانی جان کی حرمت کا سبق دیتا ہے حضرت عمر فاروق تو اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا تو دعا کیجیے کہ مسلمانوں کی جان اور مال حفاظت میں آ جائے مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس ملک کی کیا بات کرتی ہیں کہ جہاں فجر کی نماز کے لیے مائیں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی جہاں لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہیں اور باڈی گارڈز اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ کسی ایک ملک کی کہانی نہیں ہے یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جہاں جہالت ہے جہاں جان اتنی غیر محفوظ ہو جائے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں یعنی لوگ دین کے نام پہ کہیں یا کسی نام پہ کہیں کسی نے کہا کہ جب اپنے ملکوں کے ایئرپورٹس پہ اترتے ہیں تو ساتھ ہی غم لگ جاتا ہے کہ اب اللہ ہی ہماری جان کی حفاظت کرے تو بات یہ ہے کہ سب باتوں کی وجہ علم کی علم سے کمی ہے علم کی کمی ہے جب حرمت کا احساس نہیں ہوتا تو انسان پھر بے لگام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرے ہم سب یہاں بیٹھ کے اپنے لیے بھی اور اپنے ان تمام بھائی بہنوں کے لیے دعائیں کریں کہ جن کی جانیں خطروں میں ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سچا دین عام کر دے میں سوچتی ہوں کبھی بہت زیادہ کہ اس وقت مسلمانوں کو جو چیلنجز ہیں وہ کیا کریں بعض دفعہ آپ بھی سوچتے ہوں گے بچے بھی کھیلتے ہیں اچھا اگر تمہیں موقع مل جائے کہ تم کسی ملک کے بادشاہ بن جاؤ کسی کے وزیر بن جاؤ یا صدر بن جاؤ تو تم کیا کرو گے تو میں نے یہی سوال ایسے ہی بیٹھے ہوئے کسی سے کیا کہ اچھا اگر آپ کو موقع مل جائے کسی بھی جگہ کا کہ آپ کو ایک ویک کے لیے صدر بنا دیا جائے یا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے یا کچھ ایسی کہاں تو اب کیا کریں گے اب ہر بندہ اپنی سوچ سے سوچتا ہے نا جو کاروباری سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایسی پالیسیز بنا دیں گے دس اینڈ دیٹ جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو مجھے جو ایک بڑا مسئلہ سمجھ آیا مسلمانوں کا اس وقت وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی موقع دیتا ہے تو کم از کم میں اس چیز کو عام کر دوں کہ جس کو کہتے ہیں نا فرض کے طور پہ کہ حکومت سب کا خرچہ برداشت کرے گی سب کے گھروں میں ریز جائے گا لیکن مختصر سے مختصر عرصے میں ایک دفعہ پوری امت کو قرآن کے ترجمے سے گزار دو ایک سال کی چھٹی دو حکومت ویسے بھی تو بیچاری اتنا دیتی لیتی ہے نا سب کی روزی روٹی کا آپ انتظام کریں آپ ان کو کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں جب تک مردوں میں قرآن نہیں آتا جب تک مردوں کو دین نہیں آتا یاد رکھیے کہ بات نہیں بدلتی حکمران عوام جاہل کھٹو جو بھی ہیں سب کو ایک دفعہ قرآن سے گزارو اس وقت ہمارا مسئلہ بھوک نہیں ہے ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے ہمارا مسئلہ جہالت ہے قومیں جہالت سے زیادہ مرتی ہیں گولیوں سے مرنے کی وجہ جو گولی چلا رہا ہے وہ بھی جاہل ہے جو گولی کھا رہا ہے وہ بھی جاہل ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دل سے کہ اللہ جہالت کو دور کر دے اور اس کا فہم دے دے قرآن کی تعلیم جب عام ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشروں میں تبدیلیاں آتی ہیں پھر دوسری چیز ہم نے اس میں قتل خطا کی دیکھی کہ قتل اتنی بری چیز ہے کہ خطا سے بھی اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا کفارہ دینا پڑے گا کہاں کوئی جان بوجھ کے مار دے اور خطا کے قتل میں بہت سارے قتل آ سکتے ہیں جیسے ایکسیڈنٹس میں ہونا رش ڈرائیونگ کرنا اور کسی کو یعنی انجانے میں مار دینا یہ ساری چیزیں انسان کو ایک سوچ دیتی ہیں اور وہ کیا ہے کہ انسانی جان کی حرمت ہے پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں پڑھی اور وہ کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی ڈسیزن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے ایک واقعہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ کسی جگہ سے گزرے اور وہاں ایک شخص جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا اس انہوں نے اس کو کافر سمجھا حالانکہ اس نے ان کو سلام بھی کر دی تو مسلمان ایک تو جلد بازی کی وجہ سے دوسرا اس کا مال غنیمت لینے کا دل میں خیال آیا ہوگا اس کو قتل کر دیا بعد میں اللہ کے اللہ علیہ سلم پر کے پاس یہ معاملہ گیا تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ دیا تھا تو آپ نے کہا کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب اس کا کلمہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس سے ایک بہت ہی خوبصورت ادب ملتا ہے اور وہ یہ کہ کبھی کسی کے بارے میں غلط فتویٰ دیتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے ہمارے ہاں عام طور پہ کافر کا فتویٰ منافق کا فتویٰ جہنمی کا فتویٰ لانتی اور اس طرح کی باتیں عام کر دی جاتی ہیں اس سے اجتناب کریں ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس سے بچیں گے اور اجتماعی زندگی میں بھی وہ کیسے کہ ہم اپنی عام زندگی جو ہے اس میں کبھی کسی کے بارے میں فوراً ججمنٹل نہ بنیں یہ تو ایسی ہے میں عموماً دیکھتی ہوں کہ کسی کو دعوت بھی دی جائے نا کہ آپ یہ کام کر دیجیے اچھا اس کے بارے میں بات کریں تو وہ نہیں وہ نہیں کریں گی وہ نہیں آتے اچھا آپ ان کو درس میں بلائیے گا نہیں وہ لوگ کہاں آئیں گے یہ بھی فتویٰ دینا ہے یہ بھی جلدی ہے آپ کو کیا پتہ کس کا دل کہاں کھل جائے تو لہٰذا کبھی بھی لوگوں کے بارے میں کمنٹس دیتے ہوئے جلدی نہیں کرنی پھر دوسری چیز ہم نے جو اس ورکو میں اور سیکھی وہ کیا ہے کہ دنیا کے مال اسباب کی نسبت جو اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے ہے وہ زیادہ بہتر ہے بعض دفعہ دنیاوی چیزیں ہمارے سامنے اپنی پوری چک یعنی اپنی پوری چمک دھمک کے ساتھ نظر سامنے ہوتی ہیں یعنی دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہیں لیکن آخرت کے اندر جو چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں تو لہٰذا دنیا کی ظاہری چیزوں کو چھوڑ کے آخرت کی چھپی ہوئی چیزوں کو پانے کی تمنا کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ اور آخری بات جو اس رکو سے ہم نے سیکھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا کسی بھی درجے پہ کام کرتا ہے اللہ نے اس سے اچھا وعدہ کیا چاہے وہ زندہ بچے چاہے وہ مر جائے گھر بیٹھنے والوں سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے پھر بھی بہتر ہیں تو بڑے خلوص سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے راستوں میں نکلنے والا بنا لے اور ہم تیرے دین کے دفاع کے لیے اس طرح نکلیں کہ تیرا دین لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کی جہالت دور ہو اور وہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی بجائے اس انداز سے استعمال کریں کہ کل جب تیرے پاس آئیں تو تو ان سے راضی ہو آمین رکو نمبر گیارہ کو دیکھتے ہیں ان الزین توفاہم الملائکہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ پھر تم اس میں ہجرت کرتے پھر وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے سوائے ان کمزور اور مجبور مردوں عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی کاروائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ نکلنے کا راستہ پاتے ہیں پھر یہ وہی لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت ساری کشادہ جگہیں پائے گا اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اور اللہ بہت بخشش فرمانے والا رحم کرنے والا ہے یہ تھا رکو نمبر گیارہ اس کا عنوان ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا اس کا اجر اللہ کے پاس جمع ہو گیا اس رکو میں ہم نے جو بات دیکھی وہ کیا ہے کہ مومن کی فطرت آزادی چاہتی ہے وہ ہمیشہ ایسے ماحول میں مطمئن رہتا ہے جہاں اسے اپنے دین پر عمل کرنے میں مشکل نہ ہو پیغام دیا گیا کہ اگر تم زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ ہو یا ایسی جگہ پہ مجبور ہو گئے ہو رہنے کے لیے کہ جہاں تم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اس ماحول کو بدل لو اسی کا نام ہجرت ہے کس کو کہتے ہیں ہجرت کہ غیر موافق فضا سے موافق فضا میں چلے جانا بعض جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو دین پہ عمل کرنے سے روکتے ہیں بعض جگہ کچھ قانون ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے روکتے ہیں بعض جگہ سوشل پریشر ہوتا ہے بعض جگہ پیئر پریشر ہوتا ہے ہر بندہ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالے میں کہاں کہاں پریس ہو رہی ہوں کہاں کہاں مجھے اپنے دین کے اظہار میں مشکل ہو رہی ہے تو پھر ایسا شخص ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس جگہ کو بدل لے اس ماحول کو بدل لے اس ادارے کو بدل لے جہاں انسان کسی شخصیت کی بات ماننے پہ مجبور ہو چکا ہے جس کی بات اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے جہاں انسان مصالحت کرنے پہ مجبور ہے اس سے ہٹ کے اس راستے میں آ جائے جہاں اللہ کا راستہ ہے ورنہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور موت آ جاتی ہے تو موت کے فرشتے وہاں اس کو پوچھیں گے کہ کیا ہوا تم کیوں یہ کام کرتے رہے اور وہ جتنا مرضی کہے کنہ مستد افین افیل ارتھ تو فرشتے کیا کہیں گے علم تکن ارد اللہ ہی واسیتن کہ اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی فتو حاج روف تم ہجرت کر لیتے بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیے کہ زمین اللہ کی ہے جہاں بھی رہے انسان کو اجازت ہے مشرق مغرب شمال جنوب کسی کی کوئی قید نہیں کوئی حد نہیں ساری زمین اللہ کی ہے وہاں اللہ کا قانون ہے بندہ جہاں بھی رہے رب کا بندہ بن کے رہے اگر تو یہ اصول ہے نا تو آپ کو کہیں بھی رہنا نقصان نہیں دیتا لیکن ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کیا میرے اندر ریزسٹنس ہے کیا میں مجبور تو نہیں ہو جاتی کیا میں اپنے دین سے شرمندہ تو نہیں ہوتی کیا ارد گرد والوں کے ساتھ غلط چیزوں میں شامل تو نہیں ہوتی تو پھر ایسے شخص کو اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا ہم نان مسلم ملکوں میں رہ سکتے ہیں کیا ہم مسلم ملک میں چلے جائیں پھر اس کے بعد سوالوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اچھا وہاں بھی تو اسلام نہیں اچھا وہاں بھی تو یہ قانون نہیں تو ان ساری باتوں کو اگر میں جمع کر کے عمل کی بات اس رکو کے ناطے سے دے دوں ہر بندہ اپنے اندر چیک کرے کہ میرے اندر کتنی ریزسٹنس ہے پہلے ایک مثال دے دیتی ہوں پھر بات واضح ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہیں بھی جرمز پھیلتے ہیں کوئی وائرس پھیلتا ہے ہر ایک اس وائرس سے متاثر نہیں ہوتا کچھ سکھ ہو کے مر بھی جاتے ہیں کچھ کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں جن کے اندر ریزسٹنس تھی انہوں نے اپنی آئیڈینٹی لوز نہیں کی اور وہ سروائیو کر گئے لیکن جو کمزور تھے اندر سے نرم تھے وہ اس ماحول کا اس بیماری کا شکار ہو گئے یہی اصول آپ اپنے اس معاملے میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر تو جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو قانوناً مذہباً منع کیا جا رہا ہے کسی بات سے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بائے لا آپ کو منع کیا جا رہا ہے دین کے کسی کام پہ عمل کرنے سے پھر تو بہت بات واضح ہے قانوناً منع نہیں کیا جا رہا اخلاقاً منع کیا جا رہا ہے معاشرے میں لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں تو آپ چیک کیجیے کیا آپ کے اندر اتنی ریزسٹنس ہے کہ آپ ان تانوں کو سن کے خوش ہوں الحمد للہ اللہ کے نام پہ ہیں اور اپنے عمل کو مزید پختہ کر لیں وہ کہتے ہیں نا تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کیا اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے بعض اب ریئیکشنری انسان زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اپنے دین پہ میں محسوس کرتی ہوں کہ ویسٹ میں رہنے والے لوگ جب سمجھ آتی ہے تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپریسو ہونے لگتے ہیں اپنے اظہار میں اگر ہم نے اپنی نسلوں کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ان کے اندر برائی بھلائی کا فرق ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں سوسائٹی سے ابو بکر صدیق پیدا ہوں گے انہیں معاشروں میں ان شاء اللہ عمر فاروق پیدا ہوں گے انہیں نسلوں سے حق اور باطل کو فرق کرنے والے پیدا ہوں گے اگر تو آپ کی تربیت میں یہ بات ہے اگر آپ کے اندر اپنے دین پہ جمنے کی بات ہے اور آپ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تو جہاں رہیے شوق سے رہیے مسلمان جہاں رہے اللہ کا بندہ بن کے رہے ورنہ میرا خیال ہے کہ مکہ میں رہنے کے باوجود ابو جہل نہیں بخشا گیا تو اصل بات یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں بہرحال فتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے زور زیادہ لگانا پڑتا ہے زیادہ کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جب آپ بہت زیادہ برائی اور کفر کے ماحول میں رہتے ہیں تو پھر غافل نہیں رہ سکتے ایسے تمام ماں باپ کے لیے پیغام ہے کہ جو ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں کہ جن کے بچے دن میں آٹھ دس گھنٹے باطل نظام کے تحت رہتے ہیں تو پھر ان کو تو میرے حالیہ کے راتوں کو نیند بھی نہیں آنی چاہیے اور جتنے اچھے طریقے سے اپنا دین ان تک پہنچا سکیں دیں تاکہ وہ بچے پھر اس معاشرے کے سارے مطلب اونچ نیچ کو سمجھتے ہوئے ایک اچھے مسلمان بن سکیں اور پھر دوسری بات جو اس رکوع میں تھی وہ یہی تھی خوشخبری اللہ کے لیے کسی جگہ کو چھوڑتے ہو تم نے سوچا کہ نہیں میرے اندر اتنی ریزسٹنس نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے شوہر اور میرا اور ہمارا وہ میرا ایمان کا لیول نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح ریس کریں کہ ان کے اندر ایمان ہو چلو چلتے ہیں چلتے ہیں تو سوال اس میں کیا آتا ہے کہ کھائیں گے کیا تو کمائیں گے کیا تو بچیں گے کیا اور وہاں تو اتنے کمفرٹس نہیں تو ان کے لیے پھر خوشخبری ہے وہ میں فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فِي فلار مُرَاغَمًا كَثِيرَةً کثیرتوں وسا پھر اللہ پہ چھوڑ دو مکہ سے جب نکلے تھے تو تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے اور مدینہ میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ کھانا پینا ملا بلکہ چند سال کے اندر اندر مسلمان نئے سرے سے پن پہ نئے سرے سے ابھرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا پھر انسان فکر نہ کرے پھر جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ایون اگر وہ اس جگہ تک پہنچ نہیں سکا کہ اس کو موت آ گئی اللہ کے اوپر اس کا اجر ہو گیا تو دعا کرتے ہیں اس رکوع کے بعد اپنے لیے اے اللہ ہمیں اپنے حق میں صحیح فیصلے کرنے والا بنا اے اللہ جو ذہنوں میں اضطراب ہے کہ کہاں رہیں کہاں جائیں تو صحیح فیصلہ کرنے والا بنا ہر ایک کا ہر ایک کے لیے اللہ کا حکم ڈفرینٹ ہوگا سننے والا ہر بندہ اپنے حالات اور اپنے معاملات کے مطابق زیادہ اچھی طرح جان سکتا ہے کہ میں کہاں رہوں اور کہاں جاؤں تو اللہ ایسے تمام بھائی بہنوں کو جو اس اضطراب طرح کا شکار ہے ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور جہاں بھی رہنا ان کے لیے بہتر ہے ان کو اس طرح رہنا ان کے لیے آسان بھی کر دے اور پھر سمجھ بھی دے کہ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کا مستقبل محفوظ رہے آمین آپ بھی کسی کے لیے دعا کرنا چاہیں تو کر لیجئے چند سیکنڈ میں چلیے رکو نمبر بارہ میں دیکھتے ہیں رکو نمبر بارہ کو دیکھتے ہیں وہ ازادہ رو تم فل فل علیہ اور جب تم ان میں سے ہو اور جب تم ان میں ہو پھر ان کے لیے نماز قائم کرو جی میں دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں اسی کو اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر نمازوں میں قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈالیں گے یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور جب تم ان میں ہو پھر ان کے لیے نماز قائم کرو تو ان میں سے ایک جماعت کو تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ اٹھا کر رکھیں پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو انہیں تمہارے پیچھے ہو جانا چاہیے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اس کو چاہیے کہ وہ آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور ان کو چاہیے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھا کر رکھیں کفار چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان کی طرف سے غافل ہو جاؤ پھر وہ ایک ہی بار تم پر ٹوٹ پڑیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ اپنا اسلحہ رکھ دو لیکن اپنے بچاؤ کی تیاری رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے پھر جب تم نماز سے خوف پھر جب تم نماز خوف سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے تو نماز قائم کرو یقیناً ایمان لانے والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور اس قوم کے تعاقب میں سستی نہ کرنا اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو یقیناً تمہاری طرح ہم بھی تکلیف اٹھا رہے تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو اور وہ اس کی امید نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے یہ ترکو نمبر بارہ اس کا عنوان ہے اللہ کا دین سہولت والا اس رکو میں ہم نے کچھ سہولتوں کا ذکر پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں ہم پہ نماز فرض کی سفر جہاد تبلیغ کوئی ایسی چیز جو ہم کرتے ہیں ان سب کے اندر اصل مقصد اللہ کی یاد ہے انسان جب اللہ کی یادوں میں بستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے دن میں پانچ دفعہ کی پڑی ہوئی نماز بھی اسی چیز کا اظہار ہے اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنے کا حکم آگے بھی ملے گا آپ کو جا کے تو لہٰذا اگر سفر ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پانچ نمازوں کو پوری طرح سے ادا نہیں کیا جا سکتا اور کام اس سے بڑا سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دے دی صلاۃ القصر کی اس کو شوق سے قبول کرنا چاہیے سفر کی حالت میں نمازوں میں کمی کر دی جاتی ہے بعض دفعہ ایک نماز کو دوسری کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی بھی رخصت ہے تو اس کو سنتے ہوئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایسا موقع ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے بعض لوگ تقوی کے نام پہ کہ ہم تو زیادہ ہی پڑھیں گے کثر نماز نہیں پڑھتے تو یہ گویا کہ اللہ کے تحفے کو ٹھکرانے والی بات ہوئی دوسری بات اس سے ہمیں دین کی فلیکسیبلٹی بھی پتہ چلتی ہے اللہ کا دین ہمیں فلیکسیبل انسان بناتا ہے نہ یہ کہ ہم ہر وقت لوگوں کے لیے کن چھری بنے رہیں اور ہر وقت ان کو جنتی یا جہنمی یا جہنمی ہونے کا فتویٰ دیتے رہیں دوسری چیز اس میں جو پتہ چلی کہ نماز جیسی عبادت جس میں بلا ضرورت حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں لیکن کچھ مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم چل پھر بھی سکتے ہو اور اگر کچھ اٹھانا پڑے تو اس کو اٹھا کے بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو ہے نا سہولت مار کا بچہ رو رہا ہے اب اس بچے کو رلاتی رہے تاکہ دوسروں کی بھی نماز خراب ہو اور اس کا بھی خوشی ختم ہو ایک صورت یا دوسری یہ کہ جلدی جلدی سلام پھیر دے جماعت سے پہلے ہی سلام پھیر کے اپنی نماز کو ضائع کر دے نہیں اس سے بہتر یہ کہ بچے کو اٹھا لو روتے بچے کو جیسے گود میں اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح ایسے حالات میں جہاں اپنے سامان کی حفاظت کی فکر ہو تو وہ سامان اٹھا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے مثلا آپ ایئرپورٹ پہ ہیں آپ کا سامان پڑا ہے اب آپ کا ہینڈ بیگ ہے جس میں قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کی منی ہے وٹ ایور تو اگر آپ اس کو شولڈر پہ ڈال کے نماز پڑھتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت ہے اگلی چیز اس رکوع سے جو ہم اپنے لیے پک کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت جب میدان جنگ میں نماز معاف نہیں جب خوف کی حالت میں نماز معاف نہیں ٹھیک ہے آسان کر لو چلتے پھرتے پڑھ لو کم پڑھ لو لیکن پڑھنی ضرور ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ عام حالات میں نماز سے رخصت کیسے ہو سکتی ہے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور وہ لوگ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ان کو ان آیتوں سے اپنے لیے پیغام لینا چاہیے اپنے لیے عمل کی بات لینی چاہیے کہ جب میدان جنگ میں جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو عام حالات میں پھر نماز کا نہ پڑھنا یا جماعت کا اہتمام نہ کرنا یہ پھر کس قسم کے اسلام کو ثابت کرتا ہے دعا مانگتے ہیں اپنے لیے اللہ ہمیں نمازوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اے اللہ ہمیں ہر حال میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق دے سارے دن کی جمع کی ہوئی نمازیں رات کو پڑھنے کی بجائے جہاں ممکن ہے وہیں ہمیں فرض کی حد تک نماز کو ادا کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی جابس پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اے اللہ مسلمان بچوں کو اسکولوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے یا اعلیٰ یونیورسٹیز کالجز میں ایسی جگہ بنوانے کی توفیق دے کہ جہاں نماز پڑھی جا سکے اے اللہ مسلمان اس مطالبے کو پیش کرنے کی جرت رکھ سکیں کہ ہم جہاں بھی جاب کریں گے اس اس وقت میں دس پندرہ منٹ ہم اویلیبل نہیں اے اللہ جس طرح ریسٹ روم میں جانے سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کیونکہ لوگوں نے اس کو مان لیا کہ یہ آپ کی ایک فطری ضرورت ہے اسی طرح مسلمان اپنے دن میں پانچ نمازوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر دے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے جب ہمیں یقین ہوگا تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی ملے گا اور اے اللہ اس معاملے میں جہاں کوتاہیاں ہو چکی یا ہو رہی ہیں یا اللہ مسلمانوں کو اسے معاف فرما اور آئندہ کے لیے عمل کی توفیق دے میں سب سننے والوں کو دعوت دوں گی چند منٹ تک اپنی پچھلی تمام نمازیں جو ایسی وجوہات سے لیٹ کیں یا پیچھے گئیں سد کے دل سے اس پہ معافی مانگیے توبہ کا جو سلسلہ ہم ہر پارے کے ساتھ چلا رہے ہیں تو اس میں سے دوبارہ اسی پہ غور کر لیجئے کہ وہ نمازیں جو ڈیلے کیں یا اپنی حساب سے تو ہم نے پڑھ لیں لیکن رب تک وہ پہنچی نہیں اس پہ دل سے شرمندہ ہوں اور اس وقت نیت کرتے ہیں اپنے لیے کہ میں آج کے بعد اپنی کوئی نماز ضائع نہیں کروں گی دیکھیے یہ بندے کی رب کے لیے اویلیبلٹی کا اظہار ہے آئی ایم آن کال اللہ تعالیٰ اب جب پکاریں گے میں آ گئی I am I am here present ہوں میں اور اگر رب پکارے صبح میں اور آپ رات کو دس بجے جا کے کہیں جی اللہ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ جواب آ جائے کہ نہیں اب ضرورت نہیں رہی تو مانگیے دل کے درد کے ساتھ دعا مانگیں اور اس کی اہمیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے رب جالنی مقیم ضروری ربنا و دعا آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر تیرہ ان بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ یقیناً ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا رحم کرنے والا ہے اور تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گناہ گار سے محبت نہیں کرتا وہ لوگوں سے اپنا آپ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو خفیہ مشورے کرتے ہیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرنے والا ہے ہاں یہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا پھر قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا اور جو کوئی برائی کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش کی درخواست کرے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اس کو اپنے خلاف کماتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا یہ تھا رکو نمبر تیرہ اس کا عنوان ہے لوگوں سے چھپتے ہو اللہ سے چھپ نہ پاؤ گے کیا اس جملے نے آپ کے اندر کچھ حرکت پیدا کی آپ اس جملے کو تین بار لکھیے اپنی نوٹ بک پہ اور بعد میں اس پہ غور کیجیے گا امید ہے کہ بہت ساری باتوں کی اصلاح ہو جائے گی ہم لوگوں کے ڈر سے بہت سارے کام کرتے ہیں اللہ کا ڈر کم ہوتا ہے انشاءاللہ جب اللہ کا ڈر غالب ہوگا تو اخلاص بھی آئے گا اور سچائی بھی آئے گی اس رکوع میں ہم نے بہت ہی پیاری باتیں سیکھی پہلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ تعصب نہیں برتنا بعض دفعہ ہم ذات برادری کا نام لے کے لوگوں کی غلط باتوں کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو ویریفائی کرنے لگتے ہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماعیت میں جیے خاندان برادری رشتہ دار عزیز ہو سکتے ہیں لیکن خاندان کبھی مذہب کے درجے پہ نہ آئے اللہ کی بات اور خاندان والوں کی بات بڑی نہ بنے یہاں ایک خاص واقعہ ہے اگلے رقوب میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ایک شخص نے غلط کام کیا تھا اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کی موافقت کی اور اس کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارشیں کرنے کے لیے آ گئے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ دیکھو آج تو تم ان کے لیے جھگڑ رہے ہو کل کون جھگڑے گا آج تم کسی کے کہنے پہ غلط کام کر لو لیکن سوچو کہ کل کیا ہوگا تو لہٰذا ہم نے اس بارے میں اپنے لیے یہ عمل کی بات سیکھی حق کا ساتھ دیکھنا ہے نہ کہ خاندان اور برادری کا دوسری چیز عمل کی اس میں کیا ہے کہ بے گناہوں پہ تہمت نہیں لگانی بعض دفعہ نہ سمجھی میں انسان بس تہمت لگا دیتا ہے لیکن اگر وہ شخص اس قابل نہ ہوا تو یاد رکھیے کہ وہ تہمت کل ہم پہ بھی لگے گی کیونکہ جب ایک انسان کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کو ضرور ہی وہ معاملہ خود بھی بھگتنا پڑتا ہے اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ کسی کی بیجا حمایت کرنا اس معاملے میں کہ جس میں وہ شخص خود اللہ سے دور ہو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلی کہ اللہ کے نفس سلم غیب نہیں جانتے ورنہ وہ کبھی بھی اس شخص کی باتوں میں آ کے چھکنے نہ لگتے اگلی چیز اس رکوع میں جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ محفلوں میں کانوں میں باتیں نہیں کرنی برا ادب ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر ایک اور بات ہم نے اس میں دیکھی کہ کوئی کام چھپ کے بھی کیا جائے اللہ اس کو بھی کھل دے کھول دے گا قیامت کے دن ایک اور بات ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی اگر اپنے رب کو غفور الرحیم سمجھتے ہوئے توبہ کر لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کے سلسلے میں آج ان شاء اللہ تعالیٰ جس پہ آپ نے رات کی تنہائیوں میں غور کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الغفور ہے آپ شاید محسوس کرتے ہیں کہ نہیں لیکن میں جب پڑھتی ہوں ایک سٹریچ میں تو مجھے محسوس ہوتا ہے اور جو چیز آج کے پارے سے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ اس میں گناہوں کی بخشش کا بہت ذکر آیا توبہ کا ذکر بہت ہے گناہوں پہ شرمندگی کی بہت بات ہے تو آج رات اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے کچھ گناہوں کو جانتے ہیں اور کچھ کو مانتے بھی نہیں کچھ کو جانتے تو ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے لیکن اللہ کے لا ذات الغفور غفور فعول کا وزن ہے ایگزیجوریشن ہوتی ہے بہت زیادہ بخشنے والا غفرہ کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو چھپا دینے کو آپ نے کبھی کوئی گندی چیز دفن کی ہو اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے پھر بھی کچھ دکھتی ہے پھر اور مٹی ڈالی جاتی ہے پھر بعض دفعہ اس کے اوپر مزید مٹی صرف اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اس کی بدبو نہ آئے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب عید قربان ہوتی ہے تو جانور کی جو اوجھڑی ہوتی ہے لوگ اس کو دفن کرتے ہیں کھلی چھوڑیں گے تو بدبو بھی ہے اور مکھیاں بھی ہیں مٹی میں ڈالیں گے مکھیوں سے دب جاتے ہیں لیکن بو نہیں آتی ختم نہیں ہوتی بو اس کے بعد پھر لوگ اس کو اتنی گہرائی میں دفن کرتے ہیں کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے یہی ہے اللہ کا الغفور ہونا جتنی بو اوجڑی کے اندر سے آتی ہے اس سے بھی زیادہ بدبو انسانوں کے گناہوں سے آتی ہے تو اللہ کی ذات الغفور ہے الفعول ہے تصور میں لائیں ذرا اپنا کوئی گناہ پچھلی زندگی کا قریب کا یا دور کا آج تک لوگوں کو اس کی خبر کیوں نہ ہوئی جو وہ الغفور ہے جس نے اس پہ پردے ڈالے ہوئے یہ اس کی ذات ہے کہ جو لوگوں کی نظروں میں ہمیں بڑا بنائے رکھتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کتنی گندگی ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے آج رات آپ نے اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنی ہے ہر لمحے گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں کانوں سے گناہ ہوتے ہیں دل سے گناہ ہوتے ہیں زبان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ الغفور ہے درگزر فرمانے والا اتنی دفعہ قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ اگر میں صرف آپ کو آیتوں کے نمبر لکھا دوں تو دو تین صفحے درکار ہوں گے کہ جس میں آپ اللہ کے الغفور ہونے کی بات کو دیکھیں گے اور اپنے لیے پھر آپ نے عمل اس میں یہی لینا ہے کہ میں نے بھی لوگوں کے ایپ ڈھانپنے ہیں میں نے بھی لوگوں کی برائیوں کے اشتہار نہیں دینے میں نے بھی کسی کی کو بری بات کو دیکھ کے ایسے آنکھیں بند کرنی ہے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں انشاءاللہ جب رب والی صفات ہم اپنے اندر لائیں گے تو اچھا کردار ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی بری باتوں کو سامنے نہیں لاتے اسی طرح میں نے بھی نہیں لانا میں آپ کو کچھ منٹ کچھ سیکنڈ دوں گی آپ لکھیے اپنے پاس کوئی ایسا نام کوئی ایسا کردار کسی ایسے جاننے والے کی کوئی بات جو آپ کو معلوم ہے کسی کا کوئی گناہ آپ پہ کھل گیا کسی کی کوئی بری عادت آپ پہ کھل گئی ابھی یہاں بیٹھے توبہ کیجئے کہ میں نے اس کی بات کبھی کسی سے نہیں کرنی آج کے بات نہیں کرنی جو پہلے اگر کسی کی کوئی برائی لوگوں کے سامنے کھول دی تھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کام بڑا مشکل ہے اس کے لیے انسان کے دل میں جگہ ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈال دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ زبان حق کے بولنے کے لیے دی تھی ہماری یہ زبان لوگوں کی برائیوں کے لیے کھلتی ہے اللہ کے نفصِ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا کم بولتے تھے کہ صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبس و سلم کچھ بولیں اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کے لفظ لکھ لیے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی سوچ دی اس لیے نہیں دی کہ اس میں لوگوں کی برائیوں کو جمع کریں بلکہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے الغفار جب کریں گے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز پوائنٹس میں لکھواؤں گی کہ ہم آنکھوں کے گناہوں سے کیسے بچیں اب ٹائم چونکہ کم ہے تو میں نہیں چاہ رہی کہ آگے جائے وقت انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ دماغ کی برائیوں کو کیسے اپنی چھپائیں اور کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں دعا مانگ لیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے اے اللہ جیسے تو نے دنیا میں چھپا رکھے ہیں کل قیامت کے دن بھی چھپائے رکھنا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ یا اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا اے اللہ دنیا میں بھی نہ کرنا آخرت میں بھی نہ کرنا اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو اچھالتے پھریں تیرا نور چھن جائے گا دل سے اگر ہم نے لوگوں کی برائیوں کو عام کرنا شروع کر دیا یہ لفظ صرف کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے یہ ہماری نوٹ بکس ہی مسلمان ہوتی رہیں گی اگر ہم نے دوسروں کی برائیوں کو چھپانا نہ شروع کیا اللہ چھپانے والا بنا چلیے آگے چلتے ہیں رکو نمبر چودہ فورٹین و لفت اللہ علیہ کا وحمت ہو لحمت تو یو دل اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلط فہمی میں ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو اس کی تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے اور ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو صدقہ کرنے کا یا نیک کام کرنے کا یا نیک یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا پھر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ تھرکو نمبر چودہ یعنی فورٹین اس کا عنوان ہے تمہاری خفیہ باتوں کو وہ رب ظاہر کر دے گا اس رکوع میں کچھ عمل کی باتیں ہیں ہمارے لیے پہلی بات اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم کب کے بہک چکے ہوتے لہٰذا اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگنی ہے آپ مانگنا چاہیں گے یا حیو یا قیوم بے کا استغیز اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں اللہم انی اسلک من فضلی کا اے اللہ تجھ سے تیرا فضل طلب کرتی ہوں اور پھر دعا کرتی ہوں کہ تیرے اس فضل اور تیری اس رحمت کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہونے سے بچ سکیں اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اس وقت وہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے دور ہیں اور آپ نے نوٹ کیا یہ دو لفظ اللہ نے مسجد میں جانے والوں کے لیے جوڑ دیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں جی کیا دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی جی داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ انی اللہ مفتخلی ابواب رحمتی کا اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألوکا من فضلکا اے اللہ تیرا فضل ڈھونڈتی ہوں سمجھ میں آئی آپ کو بات اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں وہ لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں جو فضل اور رحمت سے دور ہوتے ہیں اور فضل اور رحمت ملتا ہے مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلنے والے کو اللہ تعالی ہمارے رخ بھی مسجدوں کی طرف کرتے اگلی چیز جو ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا اگلی چیز جو اس سے سیکھی وہ کیا ہے کہ کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس نے سنی تو نہ سنی لیکن میرے مالک نے سن لی اور ایک بات ہم نے سیکھی کہ انسان کا جس طرف رجحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرف جانا آسان کر دیتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رجحان نیکیوں کی طرف ہو جائے ہمیں نیکیوں کا شوق لگ جائے اور ہم ہدایت کے راستوں پہ چل پڑیں گمراہیوں سے دور ہو جائیں یہ جو لفظ ہے نا ہی الحی مات اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے جب آپ تلاوت کریں گے اس پارے کی تو یہاں رک کے دعا کیجیے گا کہ اللہ تو میرا رخ نیکیوں کی طرف پھیر دے میرا رخ اپنی طرف پھیر دے رکو نمبر سولہ کو دیکھتے ہیں ان اللہ خلا یک فروئی یشر کبھی ہی وہ یک فرماد یشا یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں کھو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عورتوں کو ہی پکارتے ہیں اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت کی اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا پھر وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا پھر وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور تبدیل کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو یقیناً وہ کھلے نقصان میں پڑ جائے گا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے حالانکہ شیطان ان سے فریب کے سوا کچھ بھی وعدے نہیں کرتا وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہ پا سکیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہوگا نہ تمہاری امیدوں کی بات ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کی جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ ایمان لانے والا پھر یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور کون دین میں اس سے اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ایک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے یہ تھرکو نمبر پندرہ رکو نمبر پندرہ اس کا عنوان ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو اس رکو میں ہم نے جو چیزیں دیکھیں اس میں پہلی چیز تو شیطان کا وہ دعویٰ ہے جو اس نے انسان کو جنت سے دور کرنے کے لیے کیا تھا کہ میں ہر ممکن طریقے سے انسان کو جنت سے دور کروں گا اس کے لیے وہ تخلیق میں تبدیلی کیسے کرواتا ہے سب سے پہلے تو انسان کو توحید سے موڑ کے شرک کی طرف لے آتا ہے کیونکہ انسانیت توحید پہ پیدا کی گئی تو تبدیلی کیا ہے اللہ کی بجائے دوسروں کا ہو جانا پھر اس کے بعد وہ تبدیلیاں کرواتا ہے کہ اس نظام کو بدلوانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے انسانیت کے لیے چنا تھا اور وہ کیا تھا زندگی گزارنے کے طریقے عورت کو مرد اور مرد کو عورت بناتا ہے عورت کی ذمہ داریاں اس سے چھڑوا کے اس کو مردوں والے کاموں میں ڈالتا ہے اور اسی طرح مردوں سے وہ کام کرواتا ہے جو کہ وہ نہیں کرے گا اسی طرح شیطان ہر اس چیز میں دخل اندازی کرتا ہے کہ جس سے انسان جنت کے قریب جانے کی بجائے جہنم کی طرف جائے اسی طرح کی تبدیلیاں شیطان انسان کے چہروں میں کرواتا ہے اسی طرح کی تبدیلیاں انسان کے جسم پہ کرواتا ہے بعض دفعہ لوگ اپنی جنس تک بدلنے لگتے ہیں یہ آیتیں اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں کہ جس کے بارے میں عموماً احادیث میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو انسان صرف شیطان کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتا ہے اسی میں ایک چیز جو عورتیں اپنی آرائش کے لیے اپنے بھووں کے بال مونڈتی ہیں چند لوگوں کی باتیں جو پیچھے بھی میں نے شاید ذکر کیا آپ سے بھی سی پارے کے اندر کہ اس مسئلے کو اتنا گھمبیر سمجھ لیتی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ حسن اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یعنی ساری زندگی یہ نافرمانی نہ کی ہو لیکن شادی کے دن تیار ہوتے وقت پارلر میں بیٹھی خاتون اللہ کے اس قانون کو تبدیل کروا دیتی ہے فلا یوغی یہ رون کہ تمہاری تو شکل ابھرے گی نہیں جب تک کہ تم اپنی پلکنگ نہیں کرواتی تو یاد رکھیے بات میری نہیں آپ کی نہیں کسی کی نہیں رب کی بات ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے چار لوگوں پہ لانت ہے جن میں سے ایک وہ عورت جو بھووں کے بال مونڈتی اور منڈواتی ہے یہ بات تقریباً سب نے ہی سن رکھی ہوگی اور کئی بار سن رکھی ہوگی یہ لمحہ اختصاب کا ہے جو لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں یا جو اپنی ذات پہ ابھی یہ پابندی نہیں لگا سکے تو وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے دیکھ لیں کہ جو رب کے راستے میں چار بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا کل وہ اولاد کی قربانیاں مال کی قربانیاں اور جان کی کہاں دے گا آج تو چند بال ہے نا جو لگتا ہے کہ صرف حسن کا سارا انحصار ہی ان پہ شیطان کیسا ظالم ہے عورت کے دل میں یہ کیوں ڈالتا ہے کہ جب تک تم یہ بال نہیں اتارو گی تمہارا چہرہ خوبصورت نہیں لگے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ دس دس دفعہ قرآن پڑھنے والے بھی ابھی اس مصیبت سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے تو یہاں کچھ اور نہیں بس اپنے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہر وہ چیز جو میری عبادتوں کے راستے میں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے اے اللہ مجھے تیری رحمتوں کا امیدوار بننا ہے تیرے غضب اور دل پہ مہرے لگنے کا نہیں اے اللہ تو لانت سے بچاتے ہوئے اپنے اپنے فضل سے میرے لیے یہ کام آسان کر دے اور میں شیطان کے ہاتھوں میں آنے اور جھوٹی تمنائیں اور آرزوں کے اندر مبتلا ہونے سے بچ جاؤں اے اللہ تو ہماری امیدوں کو اپنی رضا کے تابع رکھنا اے اللہ ہمارے حسن کو ہماری ذات کو ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو اپنی رضا کے تابع کرنا نہ یہ کہ ہم شیطان کے ہاتھوں میں اغوا ہو جائیں اے اللہ شیطانی اغوا سے بچا لے اے اللہ ہمیں اہل کتاب کی تمناؤں سے نہیں یا اللہ تو ہمیں اس تمنا میں جی-، جینے کی توفیق دے جو تمنا اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی تھیں اللہ اس ہمیں اپنے ہمارے چہروں کو اپنا تابع کر لے اے اللہ ہمیں اپنا متی و فرما بردار کر لے اے اللہ تیرے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یا اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہے یا اللہ ایک دن تو نے مجھ کو بھی گھیرنا ہے یا اللہ اگر آج اپنی خوشی سے تیرے سامنے نہیں جھکتی تو کل تو تو جھکائے گا اے اللہ یہ وہ لمحہ ہو کہ ہم توبہ کرتے ہوئے اپنی تمام ایسی چیزوں سے کو اپنے سے دور کر دیں جو ہمارے اور تیرے تعلق کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جائیں آپ چاہیں تو اپنے لیے کوئی دعا کر لیں یا کوئی کمٹمنٹ کر لیں چند سیکنڈ ہیں آپ کے پاس میں نے دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو اس دوران بھی چھوٹی چھوٹی کامپلیں سر اٹھاتی ہیں وہی کامپلیں پھر بعد میں درخت بن جاتی ہیں لیکن بارش کے دوران اگر کوئی بیج نہیں پھوٹتا نا تو پھر امید کم ہوتی ہے اس وقت ہم اپنی زندگی کے بہترین حصے سے گزر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں کوئی کمٹمنٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا کہ اس کو نبھا سکیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے پھر ایک بڑی چیز میں ملتی ہیں اللہ کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں اگر عمل کی کوشش بھی نہیں اور کوشش نہیں تو کم از کم دعا تو ہم کر ہی سکتے اپنے بارے میں آگے چلتے ہیں رکو نمبر سولہ پہ وہ یستفتون دفتون کفنسا اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو اس کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں سنایا جا رہا ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھی بھلائی تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر شوہر اور بیوی آپس میں کسی سمجھوتے کے تحت صلاح کر لیں اور صلاح بہرحال بہتر ہے کیونکہ بخل تو نفسوں میں موجود رہتا ہے اور اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اور تم بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنے کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے اگرچہ تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو پھر تم ایک بیوی کی طرف اس طرح پوری طرح نامائل ہو جاؤ کہ پھر دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسط سے بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ وسط والا حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور یقیناً تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے ہم نے ان کو وصیت کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم نے انکار کیا تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کارساز اور کافی ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے جو کوئی دنیا دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ ترکو نمبر سولہ اس کا عنوان ہے اللہ تم کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے یہ اس پہ آسان ہے اس رکو سے عمل کی باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے روحی کا شکار ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی بات آگے لے جائے اور وہ عورت یا تو اسی شخص کو صحیح سلوک پہ مجبور کرے یا پھر اس سے تعلق کاٹ لے دوسری بات اس میں جو ہمیں پتہ چلی کہ اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے اور دونوں بیویوں میں انصاف نہ کرے تو کل قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا اگلی بات ہم نے جو پڑھی وہ کیا ہے کہ نکاح وہاں کرنا چاہیے جہاں رغبت ہو زبردستی کے نکاح نہیں کرنے چاہیے اگلی بات گھر توڑنے سے صلاح کرنا بہتر ہے اگلی بات اگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو پھر جدا ہونا ساتھ رہنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں کوئی نیک ساتھی ملا سکتا ہے اور آخری بات اللہ کی بڑائی کی وہ اتنا قادر ہے کہ ہمیں اٹھا کے لے جائے اور دوسروں کو ہماری جگہ لے آئے اگر اس کی اس دنیا میں ہم نے اپنی منمانیاں کیں تو ہم میں سے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہمیں پٹختے اور دوسروں کو ہماری جگہ لے آئے وہ اس پہ قادر ہے دعا مانگی اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اپنے عذابوں کا شکار نہ کرنا اور ہماری ہم سے ہی عمل کروا لے بجائے اس کے کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں تباہ و برباد کر کے دوسرے لوگوں کو ہماری جگہ لے آئے رکو نمبر سترہ اور آخری ہے اس کے بعد چند آئے ہیں بس یا یو حل آمنو قو کو یا یو الزی آمنو آمن قوامین بالقسط اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے اگر وہ امیر ہوں یا فقیر تو اللہ ان دونوں سے زیادہ تعلق والا ہے پھر خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے باز نہ رہنا اور اگر تم نے بات بدلی یا اعراض کیا تو یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور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 مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ یقیناً تم بھی انہی کی طرح کے ہو گئے ورنہ یقیناً تم بھی انہی کی طرح ہو گئے یقین جانو اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے جو تمہارے معاملے میں انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب ہونے والے نہ تھے پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا پھر اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہ بنائے گا یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں وہ درمیان میں ڈاما ڈول ہیں وہ درمیان میں ڈاما ڈول ہیں نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی کھلی حجت قائم کر لو یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اللہ ہم ایسے ہی لوگوں میں کر دے اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ تھا سترواں رکو آخر تک اس کا عنوان کیا ہے لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پارے کا اختتام ہے پورے پارے میں مختلف باتیں تھیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آخر میں منافقین کی بات ہوئی اس رکوع میں ہم نے جو چیزیں دیکھیں وہ کیا دیکھیں کہ حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہے اس کی چوٹ اپنی ذات پہ پڑے یا اپنے گھر والوں پہ اور اپنے ماں باپ پہ پڑے ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے دوسری بات ہم نے پڑھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے اور ایک آیت جو میں عربی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اس کا حصہ یا آمنو آمینو باللہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اے ایمان والو ایمان لاؤ یہ کیسی بات ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے اے مسلمانوں مسلمان بنو ایمان والے کو ایمان لانے کی دعوت دینا کیا ہے شعوری ایمان قبول کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی اصل میں ایمان لانے والے نہیں اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے تڑپ کے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا اللہ ہمیں وہ مسلمان بنا کہ جس کی نگاہ تقدیروں کو بدل دے وہ مسلمان بنا کہ جس جو تجھے مطلوب ہے پھر ہم نے اس میں منافقانہ رویوں کی بات دیکھی کہ منافق لوگ جہنم کے نچلے ترین عذاب نچلے ترین درجے میں ہوں گے کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا منافقوں کو کیوں کیونکہ انہوں نے اپنا بن کے دغا دیا انہوں نے وفا کے بدلے جفا کی کافر تو اپنا آپ کا بنا ہی نہ کافر نے تو رب کا بننے کی بات ہی نہ کی لیکن منافق اپنا بن کے ڈستا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے پاک رکھے پھر ایک اور عمل کی بات اس رکو سے ہم نے سیکھی کہ جس محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے یا خلاف شریعت باتیں ہوں ایسے کام ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان کے دین پہ حرف آئے تو اس محفلوں سے اٹھ جانا چاہیے ایسی محفلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے پھر اگلی بات ہم نے سیکھی اس رکوع سے کہ نمازوں میں سستی نفاق کی علامت ہے اس سے پناہ مانگنی ہے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے پھر ایک اور بات سیکھی کہ منافق دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور ایسے شخص کو کبھی اطمینان نہیں ملتا اور اس کے بعد آیت 146 میں ہم نے چار باتیں دیکھیں جس کی وجہ سے یہ امت ابھرے گی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بارے میں ایک ایسے اجتماعی نظام کی بات کی تھی کہ جو دنیا میں متعارف کروا دیا جائے تو پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چار باتوں کی دعوت دی ہے اور مسلمان کی جگہ اپنا نام لکھ لیں اور اپنے لیے ان چار باتوں کو آج کے سوچنے کا ایک نقطہ بنا لیجئے کہ کیا یہ چار چیزیں میری ذات میں آ چکی ہیں پہلی چیز الزین تابو توبہ پکی اور سچی شعوری توبہ ندامت شرمندگی پھر واصل ہو اصلاح آئندہ سے اپنی حالت کو بدلنا ہے اور تیسری چیز ہوا و سمو اللہ کو محکم پکڑ لو اللہ کو آج کے دور میں ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے تو وہی آیت چوتھے پارے کی یاد رکھیے ہوا تسیم و بحب اللہ جمیا اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور اللہ کی رسی کیا ہے القرآن تو تیسری چیز قرآن سے جڑنا گہرا تعلق قرآن سے نہیں جڑیں گے فتح نہیں ملے گی اسلام نہیں آئے گا مسلمان کی حالت نہیں بدلے گی اور چوتھی چیز وہ اخلص الدین اخلص الدین اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو یہ کیا بتا رہی ہے بات فرقہ واریت سے پاک گروہ بندیوں سے پاک ناموں سے پاک چمکتے دمکتے سلوگن کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کو اللہ کے لیے کر لو کسی کا نام کسی کا بات کسی گروہ کسی جماعت کسی مسلک سے نہیں اللہ سے جڑو اور پیچھے بھی آپ نے دیکھا یہاں بھی دیکھ لیجئے جب کتاب سے آپ جڑتے ہیں اعتصام باللہ ہوتا ہے تو پھر دین خالص ہوتا ہے ایسے ہی لوگ پھر اللہ سے اجر عظیم پائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اے اللہ مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے اے اللہ جن چیزوں سے میں مایوس ہو گئی کئی سالوں سے اپنی کئی عادات بدلنا چاہتے ہیں اے اللہ اگر نہیں بدل سکے تو یا اللہ اب تو ہماری مدد فرما اے اللہ ہم سب سے ہماری بری عادات چھڑوا اے اللہ ہمیں ہمارے نفس پہ غالب کر دے اے اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے اے اللہ ہمارے دین کو خالص کر دے یا اللہ ہم لوگوں کے چہروں سے لوگوں کی مرضی سے دین نہ سیکھیں یا اللہ ہم وہ دین سیکھیں جس کو ہمارا دل قبول کرے یا اللہ سچا کر دے یا اللہ اخلاص دے دے اے اللہ تو عذاب نہیں دینا چاہتا ہمیں شکر اور ایمان لانے کی توفیق دے آخری آیت اتنی پیاری آیت ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ جب اللہ سے دور ہو چکے تھے ان کو قریب لانے کی بات ہے اللہ کے نفس وسلم نے دیکھا ایک وقت میں ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور بچہ دھوپ میں چلا گیا اور ماں اس کے پیچھے جا رہی ہے دیکھا کہ بچہ دھوپ میں رو رہے تو جلدی سے اس کو اٹھایا اور اس کے قدموں کو چومنے لگی اس کے تلووں کو چومنے لگی صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے آپ نے پوچھا اے میرے ساتھیوں کیا تمہیں اگر یہ کوئی کہے کہ یہی ماں اپنے اس بچے کو آگ کے اس کھڑے میں کسی کھڑے میں ڈال دے گی تو تم مانو گے کہنے کہ اللہ کے وسلم کبھی نہیں مانیں گے ابھی تم نے دیکھا کہ وہ بچے کے تلووں کو جلتا نہیں دیکھ سکی تو آگ میں کیسے ڈالے گی پھر آپ نے فرمایا اور قسم کھائی اس ذات کی قسم اللہ اپنے بندے پہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈلے گا ما کان اللہ ما یفل اللہ بھی اذابقم اللہ کا ارادہ نہیں ہے آگ میں ڈالنے کا اب دیکھیے ماں بچے سے ناراض بھی ہوتی ہے نا تو دل اس کا ہی چلتا ہے کرتی بھی ہے پھر بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو ہم سب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچائیں جو ہمیں زبردستی آگ میں ڈالنے کا ذریعہ بنے ورنہ رب تو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پارے کی جتنی باتیں عمل والی تھیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے جتنی باتیں ہم نے پڑھیں جن سے رب ناراض ہوتا ہے جو رب نہیں چاہتا یا اللہ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو اس سے نکال دے یا اللہ یہ دعائیں کوئی روایتی دعائیں نہ ہوں یہ روزے داروں کے کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اور شرم سالوں اور ندامت والوں کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں اے اللہ ہمیں بدل دے یا اللہ ہماری برائیوں کو دور کر دے یا اللہ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جتنی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے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 تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين کی گاڑیاں ایمان والوں کی گاڑیاں رکنی چاہیے نمازوں کے لیے تاکہ بندہ رب کو یہ بتا سکے کہ میں تیرے لیے بھی رک سکتا ہوں جیسے میں اپنے جسم کے دوسرے تقاضوں کے لیے بھی رکتا ہوں بات اچھی نہیں ہوگی مثال دینے کے لیے بولتی ہوں کیا کوئی یہ سوال کبھی کرتا ہے غور سے سنیے گا آپ سب بھی ایک منٹ کے لیے مجھ سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ دوران سفر گاڑی میں ہی قضائے حاجت کر لوں کیوں نہیں کرتے یہ سوال پتہ ہے نا کہ اس کی گندگی اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے تو کیا نماز اتنی بھی اہم نہیں کہ اس کے لیے گاڑی رک سکے جہازوں میں اگر ٹوائلٹ بن گئے ضرورت محسوس کی تو بنے نا نماز کی جگہ کیوں نہیں ہے ضرورت محسوس نہیں کرتے جب جاب پہ جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے کیا کبھی کوئی اپلیکیشن فارم پہ لکھتا ہے کہ میں دو تین دفعہ دن میں ٹوائلٹ میں جاؤں گی نہیں لکھتے نا ضرورت ہے نا تو کیوں نہیں منواتے ہم کیوں اپنی نمازوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں وٹ از نفاق منافقت دو روحی پن دو رخا پن اللہ کے ساتھ کچھ اور بندوں کے ساتھ کچھ اور معاملہ what will be cover in the evening session ہم اپنی دو کتابیں سوم رمضان اور درس و تدریس کے اداب یہ انشاءاللہ شام کے سیشن میں کیا کریں گے فورٹی فائیو منٹ کا ایک سیشن ہوا کرے گا جس میں آپ انشاءاللہ ٹاپک وائز چلیں گے جی نفاق اس ہپوکریسی یہ لکھتی ہیں کہ مائی سن روزہ رکھ رکھا ہے اس کی ایج ایٹ ہے لیکن آفٹر ٹو تھرٹی اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو گیا یا نہیں اس کا ہو گیا <laughs> میں نے کل ایک عجیب منظر دیکھا آپ جا رہے ہیں تو اب جانا مسجد میں تھی میں تو جب میں بیٹھی تو ایک عورت تھی تو اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں اس آپ یہ کتنے سال کا بچہ اس سے چھوٹا ہوگا وہ بچہ شاید آٹھ کو نقصان اور وہ ماں ایک ہاتھ میں اس نے جوس ایک میں پانی کھجوریں اشرف اشرف اشرف اور یقین کرے میں نے دیکھا کہ دو دو تین دن کھجوریں اس کے منہ میں ٹھونس رہی تھی وہ ماں پھر میں نے پوچھا کہ اس کا روزہ تو کری ہاں اور ماں بے چین تھی میں نے کہا بتاؤ تم نے بھی کھولا ہے اپنا روزہ کہ نہیں اتنی وہ بے چین ماں تھی میں نے سچی بات ہے اس کو نماز کے لیے جاتا نہیں دیکھا میں اس کو کھلاتے ہی دے ایک ہنسی اس کے منہ میں ڈال رہی ایک میں کھجور ایک آدھے منہ میں اس کے کھجور ہے تو آدھے منہ میں اس کے کو پیٹیز ڈال رہی اشریف کل کل اشریف کل اور وہ بچہ ایسے تھا بھونکو بنا بس ٹھونس رہا ٹھونس رہا روزہ رکھ مطلب ختم ہوا نا روزہ افطار کیا مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو پہلے تو میں نے اس کی ماں کی محبت دیکھی نا کتنی اس کی محبت ہے اور پھر بعد میں مجھے مشکل یہ بھی تکلیف ہوئی کہ مغرب بھی ہو گئی لیکن وہ بچہ وہیں بیٹھا اور ماں کھلاتی رہی کھلاتی رہی اس کو نماز کے لیے نہیں لے گئی تو ایسا نہیں کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ کیا ہمارے یو ایس میں رہنا صحیح ہے ہاں جی کیا حرج ہے مسلمان بن کے رہیں if there is no place around no is everywhere so you can't stop and time is going to start then what we have to do in this case دیکھیے کہ یہ ہر چیز دیکھی جائے گی اگر سنو پہ نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنے کارپیٹ رکھ لیا کریں اپنے پاس دیکھیے بندے کو نا جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں مشکل آتی ہے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو مسا ہم کرتے ہیں تو بالوں کو کیوں کرتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے کر کے نا پھر واپس لاتے ہیں نا تو یہ ہیئر اسٹائل خراب ہو جاتا ہے نا اللہ کو پیار آتا ہے یہ بندہ میرے لیے اپنا ہیئر اسٹائل خراب کر سکتا ہے حج کیا ہے مٹی سر میں پڑ رہی ہے پاؤں میں جوتے نہیں ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں پھر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں یہی دیکھنا چاہتا ہوں تم اپنا گیٹ اپ صحیح کرتے ہو نہیں میرے لیے جب ہم یہ نہیں کرتے تو صرف باتیں کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا یہاں سے ہاں؟ جاتے وقت یہ بوچو پلین کے اندر بال جمع سمجھ نہیں آتی ابھی دھوپ تھی ابھی دو منٹ چل رہا ہاں جی ایسی ساری چیزوں میں لیتے ہیں کر سکتے ہیں ہاں جی ان کا سوال ہے کہ جیسے جہاز میں جاتے ہیں تو ٹائم چینج ہو جاتے ہیں نا بہت سارے تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ جس طریقے سے بھی پاسیبل وے ہے دو کو ملا لیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو فوراً آگے جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم ایک کئی کی نمازیں نکلتے پھر جہاں آپ موجود ہیں اس کے حساب سے نماز پڑھیں جیسے آپ لوگ یہاں سے اگر جاتے ہیں پاکستان کی طرف تو جو ہی آپ واپس جاتے ہیں رات شروع ہوئی اور تھوڑی دیر بعد آپ وہاں پہنچے تو وہاں پورا دن چڑھ چکا ہوتا ہے ظہر فجر آپ کی نکلتی ہے تو پھر اندازہ کر کے پڑے اس میں تو دیکھیے اللہ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا کہ میرا بندہ اتنا بے چین ہے ہر وقت اس کو فکر یہ لگی ہے نماز ہو گئی ہے نہیں ہوئی کیا ہے میں الحمدللہ دیکھتی ہوں جب سفر کرتی ہوں تو ایک ہی پریشانی میں دیکھتی ہوں اپنے ساتھ والوں کو اور وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت یہ ہو رہا ہے اب ادھر قبلہ ہے اب ادھر ہے تو میں کہتی ہوں انشاءاللہ یہ سفر بھی عبادت بن جاتا ہوگا جب انسان اتنی فکر فکر تو کرے بندہ پہلے سے کیوں سوچ لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ میں کھڑی نہیں رہ سکتی ہوں جگہ تنگ ہوتی نہیں میرے پاؤں بہت پکڑ جاتے تھے میں کھڑی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتی ہر نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں یا صرف سفر میں صرف سفر میں پلین میں وہ بھی بس اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں دیکھیں پکڑ جاتے تھے دیکھیں آپ کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ماشاء اللہ آپ کی ایج اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ویسے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں اگر تو دیکھیں کچھ لوگ گھر میں ہی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن عام عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے گھر میں میں جی انشاءاللہ فرض کھڑے لے کے جی، بالکل جی بالکل اچھی بات ہے کہ جو کر سکے وہ کریں گے جی اور کچھ سوال میں دیکھ رہی ہوں چھوٹ گیا جی یہاں کے اوپر بس دیکھیے کہ اپنے آپ کو فتنوں میں کیوں ڈالیں یہاں سے نکلتے نکلتے ہی آگے نکلتے ہیں نا اور کیا بڑی بات ہے بھائی یقین کریں جب میں نے کبھی زندگی میں کی شروع میں یہ چیز اور جب چھوڑنا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میری شکل کوئی نہیں دیکھے گا میں اتنی بری لگوں گی میرا خیال ہے ابھی بھی لوگ برداشت کرتے ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا دعا مانگے اچھا لیکن اب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا دعا مانگے اللہ تعالیٰ یہ چار بال تیرے ہی قبضے میں تو ان کو نہ نکال اور نہیں نکلتے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں تو نہیں ہوتا ہاں جی گھر میں سننے کا ان کو آپ شبان آپ دے دیں شگفتہ ان کو بتاتی ہیں اچھا، ان کو سارا پیلٹاک کا بتا دیجیے میں پچیس سال سے کرتی تھی پچھلے دو سال پہلے جب ہم جی ادھر آنا پڑے گا آپ کو السلام علیکم مجھے یہ کہنا تھا کہ میں پچیس سال سے کر رہی تھی دو سال پہلے میں یہاں پر دورائے قرآن میں آئی تو عفت باجی نے بتایا کہ پتا تھا کہ یہاں چھوٹی چھوٹی لیزر آ جاتے ہیں اور کافی گناہ ہے اور حدیث وغیرہ میں منع ہے لیکن بس سنتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے لیکن جب دو سال پہلے یہاں پر آ کر یہ بات سنی تو کافی دل پر لگا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تب سے ارادہ کر لیا الحمد للہ میرے کافی آتے ہیں لیکن کسی کو کچھ برا نہیں لگتا ہے ایک دو مہینے تھوڑا مجھے لگا تھا اس کے بعد اب یوز تو ہو گئی ہوں اور بلکہ ابھی لاسٹ ویک میں نے اپنی ایک فرینڈ کو دیکھا تھا اس نے بلیچ کیا ہوا تھا تو میں نے یوں ہی ذکر کیا اپنے ہسبینڈ سے کہ میرے خیال سے میں بلیچ کر رہی تھے کہ نہیں اچھے لگتے یوں ہی رہنے دو تو مجھے اور بھی کانفیڈنس ہوا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی بس ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے اللہ خیر جی جزاک اللہ خیر بس دیکھیں جب مالک سے محبت ہوگی نا تو پھر سب ہوگا انشاءاللہ الخالق جب پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ کو اور پتہ چلے گا اللہ نے کیسا پیدا کیا وعلیکم کین وی ٹیل برائی آف آور برادرس اور سسٹرس ٹو آور پیرنٹس کیوں انہی سے یہ ظلم کرنا ہے کوشش کریں اوائڈ کریں ان چیزوں کو بہت اب دیکھیں کوئی وجہ ہونی چاہیے نا یہ چھٹے پارے کل پہلی بات ہی ہوگی انشاءاللہ اس پہ لا يحب اللہ الجہر بسو اللہ منظور ہے اس پہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اللہ نے چاہا تو مل جائے گا اگر ہسبینڈ کہیں بھی تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تو زیادہ بڑا ہے جی صحیح کہا آپ نے how about if someone do electrolysis to get rid of eyebrows یعنی آپ نے ایک پرماننٹ گناہ کرنا ہے واللہ عالم میں کچھ نہیں کہہ سکتی used to pluck and I stop about one year and it doesn't look bad الحمد للہ تعالیٰ میکس اور فیسز ایون بیٹر الحمد للہ اتنی معصومیت آ جاتی ہے انسان اپنی ایج سے دس سال چھوٹا لگتا ہے پلکنگ کرتی ہے نا جس دن کوئی لڑکی تو وہ اپنی ایج سے کم از کم پانچ سال بڑی لگتی ہے میں نے بہت ینگ لڑکیوں کو آزمایا اور ایک عجیب کھچا کھچا چہرہ اور نزاکت نہیں رہتی چہرے پہ چلاکی اور ہوشیاری کی کیفیت آتی ہے the innocent look is gone when you pluck your eyebrows الحمد للہ بالکل اور آنکھوں کے بھی اوپر نقصان ہے اور کیا کچھ ہفتے کے اتنے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں یہاں ہمارے ٹیشوز جو ہیں وہ جائیں گے یہ کہہ رہی ہیں کہ ام سلمہ کی دعا بتا دیں اللہ جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا اللہ اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا آپ کو یاد کروائیں گے انشاءاللہ یہ دعا آپ کے کورس کی بک میں شامل ہے اگر جگہ صاف نہ ہو تو جیسے گندہ موپ لگا ہو وہاں نماز کیسے پڑھیں یعنی کپڑا پچھا لیں اوپر کل کی شام کی کلاس میرا حل ہے سینٹرل ٹائم جو ہمارا ہے وہ فور تھرٹی سے سکس ہے آپ باہر ایڈمنس بتا دیں نہیں تو آپ ویب سائٹ سے چیک کر لیں بڑھاپے میں تو بہت ہی عجیب چہرہ ہو جاتا ہے پلکنگ سے جی بالکل جو کرتے ہیں وہ چہرے پہ بعد میں وہ تکلیف سے ہوتا ہے آج بھی دیکھیں جو لوگ نہیں کرتے بڑھاپے میں ان کا چہرے پہ کتنی مسکراہٹ اور ایک عجیب سی انوسنس فیلنگ آتی ہے نا الحمد للہ آپ نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے دے دے وی days after this after class اچھا یہ ہاں جی امبر آپ ہیں روم میں ابھی انشاءاللہ ہماری جو ویکینڈ کی ریگولر کلاس ہے اس کا سیشن ہوگا آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ سیٹرڈے سنڈے ہمارے پاس ٹو سے فور تھرٹی تک ایک کلاس ہوتی ہے جو بالکل بیسک لیول پہ بلکہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ اب سوچ رہے ہیں قرآن پاک کو اب سننے کے بعد کہ ہمیں ڈیٹیل سے سننا ہے اور اب اس میں ایک شوق بڑھا تو بہت ہی اچھا موقع ہے ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس ہم نے اس میں آج کل پہلے پارے سے ریوائز کروانا شروع کیا ہے اسی سوچ سے کہ جو لوگ ابھی اس میں جوائن ہو رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو تو اگر آپ تھک گئے ہیں تو صرف چلتے پھرتے تفسیر کا پارٹ سن سن لیجئے اور پھر رمضان کے بعد آپ باقاعدہ بھی جوائن کر سکتے ہیں پہلے ہی پارے کا شاید دوسرا یا تیسرا کوئی رکو ہوگا جو میرے اندازے کے مطابق تو بہرحال جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں غالباً یا ایڈمن ہے مجھے معلوم نہیں کلاس کا ٹائم ہو گیا یہاں اسکرین پہ لکھ دیجیے اوکے میں مائک چھوڑتی ہوں آپ لوگ لے لیں ایک دو جو کمنٹس رہ گئے پھر اس کو بعد میں دیکھ لیں گے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی آئی بروز کے بارے میں میں نے اپنی زندگی کا like fifteen to sixteen years مطلب پندرہ سے سولہ سال اپنی زندگی کا ٹائم جو میں نے ان کاموں میں ویسٹ کیا پتہ نہیں کب سے میں اپنی بنا رہی تھی پھر میں نے لوگوں کی بنانا شروع کر دی پارلر کا کام کرتی تھی اور ابھی تک کرتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک الحمد اب نہیں کرتی تو جب قرآن سنا قرآن پڑھا سنتے تھے چھوٹے ہوتے سنتے آتے تھے کہ آئی بروز گناہ ہے گناہ ہے لیکن دل نہیں مانتا تھا لیکن جب اللہ کے حکم سے جب اللہ کے حکم سے قرآن کو پڑھا ترجمے کے ساتھ اس کو سنا تفسیر سے تو اللہ نے الحمد دل میں بار ڈال دی اپنی تو میں نے پانچ سال پہلے سے کرنا بند کر دی تھی لیکن میں نے لوگوں کی کرنا بند نہیں کی تھی پتہ نہیں اس میں شیطان کی اٹریکشن تھی شیطان کے لالچ تھا پیسے کا لوگوں کا جو میرے پاس آتے تھے ان کا میں کرتی تھی اور میرا بہت کام چلتا تھا اتنا کام چلتا تھا نا کہ مجھے ٹائم فرصت نہیں ملتی تھی اور ایسے آتا تھا پیسہ کہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی دور دور سے لوگ کہیں کہاں کہاں سے آتے تھے تو میں بہت پریشان ہوتی تھی لیکن اتنی ڈسیجن نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں تو پھر کیا ہوگا کیسے میں کروں گی تو پھر اللہ کے حکم سے لاسٹ ایئر اللہ نے اپنی رحمت کی دعائیں مانگتی تھی بہت دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ مجھ پہ رحمت کر دے اگر تم نے مجھے یہ میرے میں اتنی ہمت ڈالی ہے کہ میں نے تیرے لیے اپنی آئی بروز کرنا چھوڑ دی ہیں تو مجھے یہ بھی میرے میں ہمت ڈال دیں کہ میں لوگوں کی بھی کرنا چھوڑ دوں تو الحمدللہ الحمدللہ لاسٹ ایئر حج کے بعد اس کے بعد میں نے لوگوں کی آئی بروز بنانا بھی چھوڑ دی اس کے درمیان پھر بہت سی اللہ نے آزمائشیں پی لی لیکن الحمد میں اللہ سے اتنی شکر گزار ہوں کہ اللہ کہ تو نے مجھے میری زندگی میں مجھے ہدایت دے دی اس کام سے اور اللہ ہمیں بہت سے دوسرے کاموں سے بھی ہدایت دے دیں جو ہم چاہنے کے باوجود ہمارے سے ہٹ نہیں رہے پیچھے نہیں جا رہے تو میں آپ سب بہنوں کے لیے دعا مانگوں کی کہ جو یہ پلکنگ کرتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں صرف مال پیسہ فتنہ ہے تو پیسہ ہی سب کچھ کراتا ہے تو دیکھیں آپ کی اس بہن نے بھی اس رب کی خوشی کی خاطر اس کو ٹھکرا دیا اس کو ختم کر دیا تو پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے رب سے اجر کے لیے مجھے تو بہت خوف آتا تھا جس دھاگے سے میں کرتی تھی مجھے لگتا تھا کہ دھاگے میرے گلے میں پھانس بن کے مجھے لپک نہ جائے تو جب میں سوچ رہی تھی تو مجھے بہت خوف آتا تھا تو جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ